ينتهي به المجلس ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد قال فوقفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفهم وأما الثالث فأدبر ذاهبا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا فاستحيا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 آپ سب کے سینوں کو علم نافع کے لیے کھول دیں اور ہمیں منہج عہد الحدیث منہج محدثین اختیار کرنے کی توفیق دے اور جو ہم سنیں یا سنائیں اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے یہ کتاب العلم کا باب نمبر آٹھ ہے باب کا ترجمہ یہ ہے حیث ینتہی المجلس مجلس مسئلے کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص آتا ہے حلقہ بنا ہوا ہے اور طلبہ سن رہے ہیں پڑھ رہے ہیں تو وہ بعد میں آنے والا کہاں بیٹھے پیچھے بیٹھ جائے یا اسے آگے جہاں جگہ ملے نظر آئے آگے چل کر بیٹھ جائے مجالس علم جو ہیں ان کے آداب کو ہمیشہ ملحوظ رکھنا چاہیے اور یہاں انہیں آداب کے تعلق سے بات ہوگی یہ باب قائم کرنے کی اس لیے ضرورت محسوس ہوئی کہ اگر جمعہ کا خطبہ چل رہا ہو وہ بھی ایک مجلس ہے درس کی مجلس اس کے مخصوص احکام ہیں اور بعد میں آنے والا کہاں بیٹھے نبی اسلام کے دور میں یہ قصہ پیش آیا تھا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو ایک شخص بعد میں آیا اور وہ آگے ایک جگہ دیکھتا ہے اور وہ لوگوں کی گردنیں پھلانتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا اپنے ہاتھوں سے ہٹاتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اجلس فقط ہی تھا یہیں بیٹھ جاؤ تم تکلیف دے رہے تکلیف کیسے دے رہے ہو لوگوں کو جو ان کی گردنیں پلانگ رہے اور تکلیف کسے دے رہے ہو خطیب کو جو خطبہ دے رہے اور تمہارے اس فیل سے اس کی توجہ تقسیم ہو رہی اسے آپ نے وہیں بٹھا دی لیکن اگر عام مجلس درس ہو جمعہ کا خطبہ نہیں ہے بلکہ جیسے آج یہ مجلس اللہ قائم ہے اس کا کیا حکم کچھ علماء نے تو جمعے کے خطبے اور عام درس میں یہ فرق کیا ہے کہ جمعہ کے خطبہ کے اپنے احکام ہیں اور عام مجلس درس میں آگے بڑھ کر بیٹھنا درست ہے لیکن مسئلے میں جو اصل فرق ہے وہ اذیت ہے اگر آپ آگے بڑھیں لوگوں کو اذیت دیتے ہوئے اور ان کی گردنیں پھلانتے ہوئے پھر ناجائز ہے نہ جمعے کے خطبے میں ایسا کر سکتے اور نہ عام مجلس درس میں ایسا کر سکتے یہ مجلس و علم کا ایک وقار ہے کہ آپ گردنے نہ گے اور پیچھے ہی جہاں آپ کو جگہ ملتی ہے وہاں بیٹھ جائیں اور اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آگے جگہ موجود ہے اور کسی کو اذیت دیے بغیر آپ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں تو پھر وہاں تک جانا چاہیے اس میں قریب بیٹھنے کی ایک حرص مدرس کے قریب بیٹھنے کی حرص اور علم کے سما کا شوق پھر ضرور آگے بڑھنا چاہیے کسی کو اذیت دیے بغیر اور آگے بڑھ کر بیٹھ جانا چاہیے دراصل جو واقعہ یہاں حدیث میں بیان ہے ابو واقع اللہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے وہ کچھ اس طرح ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم تشریف مسجد میں اور آپ کا درس چل رہا تھا عید اقبال نفر تین نفر آئے تین نفر نفر ایک جماعت کو بولتے ہیں جس کا اطلاق تین سے دس تک ہوتا ہے کم از کم تین افراد اور زیادہ سے زیادہ دس افراد اس جماعت کو یا گروہ کو نفر کہا جاتا ہے یہ افراد ہی تین تھے جن کے نام کسی کتاب حدیث میں مذکور نہیں اور نہ کسی شارح دی شارح کی ان ناموں تک رسائی ہوئی ہے تو ان کے نام معلوم نہیں فاخبہ الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واحد ان میں سے دو لوگ نبی اسلام کی طرف آ گئے اس مجلس میں شرکت کرنے کے لیے وہ واہ واحد اور ایک شخص اپنے گھر کو چلا گیا اور وہ اس مجلس میں نہ بیٹھا شریک نہ ہوا اور اپنے گھر کی طرف چلا گیا وقف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دونوں جو نبی اسلام کی طرف آ رہے تھے اس مجلس میں کچھ دیر کھڑے رہے جگہ دیکھنے کے لیے عہد فرا فار فی الحلقہ ان میں سے ایک شخص نے مجلس میں حلقے میں ایک جگہ آگے دیکھ لی کہ آگے ایک جگہ خالی ہے اس میں بیٹھنا ممکن ہے فرجہ فرجہ جو ہے یہ بین شعین یعنی دو چیزوں کے درمیان کوئی خالی جگہ ہو اس کو فرجہ کہا جاتا ہے یا دو لوگوں کے بیچ میں خالی جگہ ہو اسے فرجہ کہا جاتا ہے تو اس نے وہ خالی جگہ ڈھونڈ لی تلاش کر لی فجالہ صفیہ اور وہ آرام سے بخار کے ساتھ اس خالی جگہ میں جا کر بیٹھ گیا فجالہ دوسرا شخص پیچھے بیٹھ گیا جہاں وہ کھڑا تھا جہاں مجلس جو ہے وہ ختم ہو رہی تھی وہیں وہ بیٹھ گیا اور تیسرا شخص پہلے ہی پیٹ پھیر کے اپنے گھر کو جا چکا تھا فلما فرغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا اللہ نفر نفاری میں تمہیں بتاؤں تین افراد کے بارے میں کیونکہ صحابہ تو نبی اسلام کا خطبہ سن رہے تھے آپ کا درس سن رہے تھے اور ان کی توجہ آپ کی طرف تھی تو آپ ان تین افراد کو دیکھ نہیں سکے صحابہ نبیر اسلام کی نظر چونکہ سامنے کی طرف تھی تو آپ نے ان تینوں کو دیکھا اور فرمایا کہ میں تمہیں تین افراد کے بارے میں بتاؤں خبر دوں فرمایا کہ اما ہوں فوا ان میں سے ایک شخص اللہ تعالی کی طرف آگے بڑھا یہ اوا اد اول فطیت کا اوا اوا یا بھی آنا آگے بڑھنا ف آ واہ اللہ علم اللہ علام کا یتیم فا کا اللہ نے اسے اپنے ساتھ ملا لی اپنے ساتھ جوڑ دی آخر دوسرا شخص فستا وہ شرما گیا آگے نہیں بڑھا پیچھے ہی بیٹھ گیا اللہ اللہ تعالیٰ اس سے شرما گیا آخر اور تیسرا شخص اس نے اعراض کیا منہ پھیرا فعاضا اللہ عنہ اللہ تعالیٰ نے اس سے اعراض کر لیا یہ مکمل حدیث ہے اس میں تین افراد کی خبر مسئلے کی اساس یہ ہے کہ اگر آگے بڑھنے کا موقع مل جائے کسی کو اذیت دیے بغیر تو آگے بڑھ سکتے ہیں جی ہاں یہ آگے بڑھنا بہت زیادہ موجب اجر تین شگاف ایسے ہیں جن کو پر کرنا تین خلل جن کی شریعت میں بڑی تعریف کی گئی بڑا ان کو مستحسن قرار دیا گیا ایک علمی حلقہ اگر ایک شخص کو شوق ہے ایک اپنے خطیب کے یا مدرس کے قریب بیٹھنے کا اور وہ کسی کو اذیت دیے بغیر آگے بڑھتا ہے تو اس کا ایک ایک قدم بابرکت دوسرا نماز کی صف کو جوڑنا ایک شخص دیکھتا ہے کہ آگے صف میں خلا ہے ایک دو نمازیوں کے بیچ میں جگہ خالی ہے یا بعض وقت کنارے میں جگہ خالی ہوتی اور لوگ پیچھے صف بنا لیتے تو وہ صف کو پورا کرنا چاہتے اس کا یوں آگے بڑھنا چاہے نمازیوں کو پچھلی صفوں سے وہ یعنی ہٹائے ہٹا کر آگے بڑھے یہ اس کا ایک ایک قدم بڑا بابرکت ہے اور تیسرا وہ شخص جو میدان جہاد میں آگے صف میں کوئی خلا دیکھتا ہے تو اس صف کو وہ پر کرنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ یہ مطلوب ہے ان اللہ یحب میری کا بنیاد مرسوس تاکہ بنیاد مرسوس بن جائے یہ تین خلاؤں کو پر کرنا تین رخنوں کو پر کرنا یہ مستحسن تو یہ ہمارا جو اس وقت شاہد ہے وہ علمی حلقہ علمی مجلس میں ایک شخص آتا ہے اور اس کا اس کا یہ ایک ارادہ یا اس کی حرص اور طلب یہ ہے کہ میں مدرس کے قریب بیٹھوں یہ اس کا شوق ہے جستجو ہے کیونکہ اس قرب کا بھی اجر ہے اور زیادہ توجہ سے سن بھی سکوں یقیناً یہ اس کا ایک مستحسن اقدام ہے اور قابل تعریف ہے جمعے کے خطبے میں بھی یعنی یہ قرب مطلوب ہے نبی السلام کی حدیث سے یعنی ثم دنا کے الفاظ ثابت ہے ایک شخص جو ہے وہ جلدی مسجد میں آ جائے اور امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرے اور سنے اور پھر نماز پڑھے پھر خاموشی سے گھر کو لوٹ جائے اللہ رب العزت اگلے جمعے تک اس کے گناہ معاف کر دے گا اور ایک حدیث میں تین ایام اور بھی دس دن کے گناہ اس کے معاف ہو جاتے تو اس میں من امام کے قریب ہونا تو اسی طرح وہ شخص جو ایک علمی شوق ہے ہے سما کا کا اس ذوق اور وہ مدرس کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا یہ آنا آپ نے سنا اللہ کی طرف آنا ہے اس کا آگے بڑھنا اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنا اتنا یہ قابل تعریف اور اس کا اجر کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ساتھ جوڑ دے گا ملا لے گا اللہ تعالیٰ اس کا استقبال کرے گا اس کا آگے بڑھنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور اس کا یہ عمل اتنا قابل تعریف ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے ساتھ جوڑ دے گا اور ملا لے گا اور دوسرا شخص پیچھے بیٹھ گیا شرما گیا کہ آگے بڑھوں گا لوگ دیکھیں گے کچھ لوگوں میں ایک فطری حیا ہوتی ایک طبی حیا وہ زیادہ لوگوں کا سامنا نہیں کر پاتے اسی لیے وہ پیچھے ہی بیٹھ گیا کہ میں آگے بڑھوں گا دنیا دیکھے گی تو پیچھے ہی بیٹھ جاؤں یہ اس کی حیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے شرما گیا وہ شرمایا اللہ تعالیٰ اس سے شرما گیا تیسرے نے اعراض کیا اللہ نے اس سے اعراض کر لی اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کی تین صفات مدغول ایک آوا اس کو جگہ دینا اور ساتھ میں لانا دوسرا استحیہ اللہ تعالیٰ کا شرمانا اور تیسرا آرا اللہ تعالیٰ کا اعراض کرنا اور یہ تینوں صفات مقابلے کی صفات جو آگے بڑھا اللہ نے اس کو ساتھ ملا لیا اللہ تعالیٰ اس کی طرف بڑھا اس کا استقبال کیا جو شرما گیا اللہ اس سے شرما گیا جس نے اعراض کیا اللہ تعالیٰ نے اس سے اعراض کیا ان کو صفات مقابلہ کہا جاتا ہے یہ الفاظ مماثلہ ایسے الفاظ جو مماثل ہیں اللہ تعالیٰ اور بندے دونوں کے حق میں وہی لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے وہی لفظ بندے کے لیے صفات مماثلہ کہہ لو صفات مقابلہ کہہ لو کہ بندہ جس طرح کا عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح کی جزا یا سزا دینے پر قادر ماکارو اور ماکارو اللہ قید عقید و عقید قید یہ صفات مقابل ہے کما تو تمہارے فعل کی جنس ہے اللہ تعالی اسی کے مطابق تمہیں جزا یا سزا دینے پر قادر اب یہ تینوں جو اللہ تعالیٰ کے افعال اعراض کرنا شرمانا اور جگہ دینا اور پناہ دینا یہ تینوں افعال مخلوق کے بھی ہیں مخلوق کی آگے بڑھی بندہ کا آگے بڑھا ایک شرما گیا ایک نے اعراض کیا تو ان صفات مقابلہ میں فرق یوں کریں گے یہ صرف لفظی اشتراک یہ صرف لفظی اشتراک باقی جو حقیقت ہے صفت کی وہ مخلوق کے لیے ویسی ہے جیسی مخلوق کے لائق ہے اور خالق کے لیے بہتر جیسے خالق کے لائق یعنی بعض میں لفظ اشتراک ہے اور قاعدہ یہ ہے کہ لئی سکم شعی اس جیسی کوئی چیز نہیں نہ وہ کسی صفت میں مخلوق کے مشابے نہ مخلوق کسی صفت میں خالق کے مشابے اللہ تعالیٰ کی صفات پر ایمان لانا اس طرح کہ وہ تشریح سے پاک اور صاف یہ فرض ہے اس اساس پر ایمان لانا فرض ہے اس میں کوئی تشریح نہ ہو لہذا یہ صفات مقابلہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا مظہر ہے کہ بندہ جس طرح کا رویہ رکھے اللہ تعالیٰ اسی رویے کے مطابق اس کو جزا یا سزا دینے پر قادر جس نے اعراض کیا اللہ اسے اعراض کرنے پر قادر جو شرما گیا اللہ اس کے حق میں شرمانے پر قادر اب یہ حیا کیا ہے حیا کی دو قسمیں ایک طبی حیا اور ایک دینی حیا شرعی حیا طبی حیا کیا ہے بعض بندوں کی طبیعت میں شرمانا ہوتا ہے کہ یہ بندہ اس کی طبیعت میں حیا تھی آگے نہیں بڑھا کہ لوگ مجھے دیکھیں گے پیچھے بیٹھ کے شرما کر یہ طبی حیا ہے اور ایک شرعی حیا دینی حیا شرعی حیا یہ ہے کہ ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی شرم اپنے دل میں قائم لے اللہ مجھے دیکھ ایسا کام نہ کروں جو اس کی ناراضگی کا باعث بنے یہ شریف ہے یہ قابل تاریخ نبی اسلام کی حدیث ہے وہ اسلق و عثمان میری امت میں سب سے سچی حیا عثمان میں ہے سب سے سچا حیادار عثمان اور منستہ من اللہ حق الحیا جو اللہ سے حیا کر گیا جیسا حیا کا حق ہے یہی معنی ہے کہ اللہ تعالی کے سما اور اس کے باخبر ہونے اور اس کے علم کا تصور ہمیشہ رہے جو بات میں کروں گا اللہ سن لے گا جو کام کروں گا اللہ دیکھے گا اللہ تعالیٰ باخبر اب وہ اللہ تعالیٰ کے حیا اپنے اندر قائم کر لے ایسی بات نہ کہوں جسے سن کر وہ ناراض ہو جائے ایسا فعل انجام نہ دوں جسے دیکھ کر وہ ناراض ہو جائے یہ اللہ تعالیٰ کی حیا ہے اللہ تعالیٰ بھی ایسے بندے سے شرماتا ہے شرمانے کا معنی یہ ہے کہ اس کو عذاب دینے سے اسے کسی اذیت میں مبتلا کرنے سے کہ میرا بندہ ایسا میرا خوف طاری کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ یہ شرع حیا میری نافرمانی میں رکاوٹ بنی تو اللہ تعالیٰ اسے شرماتا معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم کی اپنے جود اور سخاوت کی رحمت کی اور برکتوں کی اللہ تعالیٰ اس پہ بارش برسا دیتا ہے اور اس کی حیا کا اجر اس طرح دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اسے عذاب دینے سے شرما جاتا اور اس کو جنت کا داخلہ اور اپنی رحمت اور اپنا فضل اس کو عطا فرما دیتے یہ صفات مقابلہ کہہ ہے خلاصہ اس باب کا یہ ہے کہ مجلس درس کی قائم ہو اور بعد میں آنے والا اسے اختیار ہے کہ وہ اگر آگے جگہ دیکھتا ہے تو بڑے وقار کے ساتھ کسی کو اذیت دیے بغیر آگے بڑھ جائے تاکہ لوگوں کی توجہ تقسیم نہ ہو اور مدرس کی توجہ میں خلل نہ پڑے اور یہ اس کا آگے بڑھنا اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنا ہے اللہ اس کو لے لے گا اپنے ساتھ ملا لے گا اور جوڑ دے گا اور اگر ایک شخص پیچھے بیٹھنا چاہتا ہے اور حیا مانے ہے یہ بھی قابل مذمت نہیں ہے اس کی حیا اللہ کے ہاں اس طرح قابل تعریف ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہیں دے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے گا تو مسئلہ بندے کے اختیار پر اور اصل اس سے بھی اصل بات یہ ہے کہ علمی حلقہ علماء کے دروس ان میں شرکت کرنا انتہائی مستحسن ہے اگر آپ کے علم میں ہو کہ فلاں مقام علمی درس ہونے والا ہے آپ شوق سے وہاں پہنچے نقر اللہ ادا کما سامع اے اللہ اس شخص کے چہرے کو در و تازہ کر دینا جس کے اندر یہ تین شوق ہو میری حدیثیں سننے کا شوق ان کو یاد کرنے کا شوق اور آگے پہنچا دینے کا شوق یہ کبھی ممکن ہوگا جب آپ علماء کی مجالس میں بیٹھیں گے یہ یہ واقعہ در حقیقت ان مجالس کی عظمت کی دلیل ہے کہ جو لوگ شوق سے پہنچیں بیٹھیں تو ان کا ایک ایک قدم مبارک ہے اور جو لوگ اس پر مستضاد یہ کہ مدرس کے قریب بیٹھنے کی کوشش کریں تو ان کا یہ قرب آگے بڑھنا در حقیقت مدرس کی طرف نہیں بلکہ اللہ کی طرف بڑھنا ہے اور اللہ ایسے بندوں کو اپنے ساتھ ملا لے گا اور جوڑ دے گا اور نبی السلام کی بہت سی حدیثیں یہ علمی جو حلقے ہیں ان کی تعریف اور توصیف مشتمل ہے خاص طور پہ اگر مسجد میں نبی السلام کی حدیث ہے قومت فی بیت من بیوت اللہ کہ جو لوگ اللہ کے کسی گھر میں اکٹھے ہیں یخرا القرآن قرآن پڑھے حدیثیں پڑھے وہ انتظار رسول ہو گئے نہ ہو اور قرآن و حدیث کا مذاکرہ کرے مسائل کا تبادلہ ہو رہا ہے سنا جا رہا ہے سنایا جا رہا ہے تو کیا ہوگا خاشیت الرحمت اللہ کی رحمت اس پوری مجلس کو ڈھانپ لے گی اور کیا ہوگا حفت الملائک فرشتے اپنے پروں کا سایہ کریں اور کیا ہوگا بداخر رحم اللہ فیمن عندہ اللہ تعالیٰ مجلس میں شریک ایک ایک شخص کا ذکر کرے ایک ایک شخص نام لے کر کے دیکھو فلاں بھی ہے فلاں بھی ہے فلاں بھی لیکن العلم یہ فضیلت کب حاصل ہوگی جب نیت میں اخلاص اللہ تعالیٰ اخلاص نیت عطا فرما دے حسن نیت سے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھر دے اگر آنا بیٹھنا سننا سنانا اخلاص نیت کے ساتھ ہے اور آپ کی اخلاص نیت یہ ہے کہ اللہ کی رضا نمبر ایک نمبر دو سنوں گا اور اپنے نفس سے جہالت کو دور کروں نمبر تین اس علم کو آگے منتقل کروں منتقل کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی اسٹیج قائم ہو اور آپ کو وہاں درس کا موقع دیا جائے آپ اپنے گھر گئے اپنے گھر والوں کو بٹھا لیے ہم نے یہ سنا یہ حدیث سنی آگے منتقل کرنے کا شوق یہ جذبہ اور آخری چیز اس میں عمل کا شوق اور عمل کی رغبت کہ جو سنو اس پر عمل کرو کیونکہ سن کر کر علم حاصل لیا اب اس علم کی حجت قائم ہو چکی اب اس علم کا تقاضا یہ کہ اس پر عمل کرو یہ چار چیزیں اس نے نیت کی اساس ہے یہ اگر موجود ہیں تو پھر آگے بڑھنا بیٹھنا در حقیقت اللہ کی طرف آگے بڑھنا ہے اور اللہ ایسے بندے کا استقبال کر کے اسے اپنے ساتھ جوڑ دے گا ایک لقمان جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی تھی بہت ساری رضی اللہ عنہ ایک نصیحت بعض کتب حدیث میں موتا میں یہ نصیحت مذکور ہے فرماتے تھے کہ یا وہ نہیں ہے جالس العلماء میرے بیٹے علماء کے ساتھ بیٹھا کر وزا اور اپنے گٹنے جوڑ کر بیٹھو علماء کے ساتھ یعنی اشارہ قرب کی طرف علماء کے پاس بیٹھو گٹنے جوڑ کر اللہ بے نور حکم اللہ تعالی حکمت اور علم کے نور کے ساتھ دلوں کو زندہ کرتا ہے دلوں کو زندہ کرتا ہے نور علم کے ساتھ نور حکمت کے ساتھ یعنی کتاب و سنت کے ساتھ کما بے بابل اس طرح اللہ رب العزت آسمان کی مسلسل بارش سے مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے اس طرح اگر کسی دل پر علم کی بارش ہو حکمت کی بارش ہو قرآن آیات کی بارش ہو احادیث کی بارش ہو تو یہ علم ان مردہ دلوں کی حیات ان کی بقا کی ضمانت ہے معاذ نے رضی اللہ نبی نبی السلام کے صحابی آخری وقت میں وہ رو رہے تھے جب ان کی موت قریب تھی اور ان کی موت بھی چونتیس سال کی عمر میں ہوئی تھی تعاون کے مرض کی بنا پر رو رہے تھے کسی نے پوچھا کیوں رو رہے کہا کہ موت قریب ہے بہرحال آنی ہے لیکن موت سے تین چیزیں میری ختم ہو جائے گی تین چیزوں سے محروم ہو جائے نمبر ایک زما الحواجر شدید گرمی کی پیاس روزہ نہیں کہ ریا کاری نہ ہو جائے شدید گرمی کی پیاس اشارہ روزے کی طرف وہ پیاس بڑی پسند ہے تکلیف دے ہے لیکن یہ سوچ کر مزہ آتا ہے کہ اللہ کی ندا کی میری موت مجھ سے یہ چھین لے اور نمبر دو فی لیال شدہ سردی کی راتوں کا قیام نرم اور گرم بستر کو چھوڑنا اور ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا اور مسلح پر کھڑا ہو جانا یہ قیام اس مئو سے چھوٹ جائے گا اور نمبر تین علماء کی مجالس حالانکہ بہت بڑے عالم تھے نبی اسلام کی حدیث ہے کہ عالم بالحلال بالحرام میری امت میں سب سے بڑا حلال و حرام کا عالم معاذ جبل اور نبی اسلام کی حدیث ہے کہ اتنا معادن جیسے یوم القیامہ امام العلماء کہ معاذ نے جب القیامت کے دن میری امت کے سارے علماء کی قیادت کرے گا علماء پیچھے پیچھے اور معاذ آ گیا اتنا بڑا صاحب علم ہونے کے باوجود افسوس کیا ہے کہ علماء کی مجالس چھوٹ جائیں یہ مجالس بڑی قابل قدر ہیں اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ او عام سامع قال الامام البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره وامسك انسان بختامه وبزمامه قال اي يوم هذا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه قال اليس يوم النحر قلنا بلى قال فأي شهر هذا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه وقال أليس بذي الحجة قلنا بلى قال فإن دماءكم وأموالكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ليبلغ الشاهد الغائب فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أبعده منه أحسنت یہ باب جو ہے یہ نبی اسلام کے ایک فرمان پر قائم ایک حدیث پر قائم حدیث کے رب مبلغ او من سامع یہ حدیث کا ٹکڑا ہے ماں بخاری کیا فرما رہے باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم باب کیا ہے نبی اسلام کا فرمان رب مبلغ او عام انسان اس حدیث پر یہ باب باپ امام بخاری نے یہ حدیث اپنے مقاصد کتاب میں ذکر کیوں نہیں کر دی اس کو باب کا حصہ کیوں بنایا اس لیے کہ یہ حدیث صحیح تو ہے مگر صحیح بخاری کی شرط پر نہیں جامع ترزی میں یہ حدیث مروی ہے صحیح سند کے ساتھ مگر صحیح بخاری کی شرط پر نہیں یہ بات آپ جانتے ہیں کہ صحیح بخاری کی شرط بقیہ جو محدثین ہیں جو ان کے ہاں صحت کا معیار ہے اس سے کہیں زیادہ اقوا ہے ماں بخاری کی شرائط صحیح بخاری کے لیے بقیہ محدثین کی شرائط صحت سے زیادہ اقوال یہ حدیث ہے تو صحیح امام بخاری رحمہ اللہ نے اسے صحیح بخاری نے مقاصد کتاب کے قابل نہیں قرار دیا وجہ کیا ہے وجہ یہ کہ حدیث جناب ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے اور ان سے یہ حدیث روایت کر رہا ان کا بیٹا عبد الرحمن امام احمد کا قول ہے جب ابن مسعود کا انتقال ہوا تو عبد الرحمان چھ سال کے تھے مانا بچے تھے اور یہی ابن معین کا قول ہے کہ عبد الرحمان ابن مسعود سے سماع ثابت نہیں مانا انقطاع کا شائبہ ہے صحیح بخاری میں عبد الرحمان کی روایتیں موجود ہیں ابن مسعود سے لیکن امام مسروق کے واسطے سے مسروق تابڑ عبد الرحمن مسروق سے اور مسروق ابن مسعود سے حدیث روایت کرتے وہ موجود ہیں اور یہ سلسلہ شرط بخاری پر لیکن براہ راست عبد الرحمان کی روایت ابن مسعود سے اس ایک شبہ کی بنا پر ہے صحیح لیکن امام بخاری رحم الدین اس حدیث کو اس روایت کو اپنی صحیح بخاری کی شرط کے مطابق قرار نہیں دی کچھ علماء کی صراحت ہے کہ ان کا سما ثابت ہے کچھ علماء نے صراحت کی کہ سما ثابت نہیں ہے معاملہ مختلف ہی لیکن اگر ثبوت کا قول مان بھی لیں تو پھر امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح بخاری کے قابل قرار نہیں دیا اور اس کو ترجمت الباب میں شامل کیا طلبہ کو یہ اشارہ دیا کہ اس حدیث کو خود تلاش کرو یہ حدیث ہے تلاش کرو اس کو جامع ترمزی میں یہ حدیث صحیح صنعت کے ساتھ موجود ہے مذکور ہے مگر وہ صحیح صنعت شرط بخاری سے متنازل شرط بخاری سے وفا نہیں کر رہی یعنی شرط بخاری کا خلاصہ یہ ہے بقیہ محدثین سے جو ایک فرق ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بقیہ محدثین نے امام بخاری نے بھی راوی اور مروی عنہ ان دونوں سے ان دونوں کے مابین اتصال صنعت کو قابل قبول قرار دیا ہے دو شرطوں کے ساتھ ایک یہ امکان لکھا ہو امکان لکھا یعنی امکان لکھا کی شرط کے ساتھ اور امکان لکھا دو چیزوں کے ساتھ ایک یہ کہ دونوں کا زمانہ ایک ہو اور دوسرا یہ کہ دونوں کا ایک مقام پر اکٹھا ہونا ثابت جب ثابت ہو تو لکھا ممکن تمام محدثین نے اس شرط کو قبول کیا اور حدیث کو صحیح قرار دیا امام بخاری بھی اس کو مانتے ہیں لیکن غیر بخاری بخاری کے لیے نہیں بخاری کے لیے امام بخاری کی اصطلاح امکان لکھا کی نہیں بلکہ ثبوت لکھا کی ثبوت لکھا کیا ہے دونوں کا زمانہ ایک ہو دونوں ایک مقام پر اکٹھے ہوں اور طالب کا شیخ سے روایت کرنا ثابت ہے ثابت کس طرح ہو یہ طالب کم از کم ایک بار کم از کم ایک بار حد کہہ کر روایت اس شیخ سے کم از کم ایک بار اس شیخ سے حد کہہ کر روایت کر یہ ثبوت لکھا کے دلی ہو چاہے باقی آسانی میں اور باقی روایتوں میں انہنا ہو مدلس نہ ہو پھر وہ قابل قبول لیکن اگر ایک مرتبہ سے نہیں کہہ کر روایت کر دیا تو ایک بار کا یہ سیگا ثبوت لکھا کے لیے کافی یہ کڑی شرط امام بخاری رحمہ اللہ کی پوری صحیح بخاری میں آپ نے اس کا اہتمام کیا اور اس شرط کے ساتھ وفا کی یہ جو حدیث ہے جو امام بخاری کا باب ہے ربا مبلہ تھے مبلغ لام کی زبر کے ساتھ وہ شخص جس کو حدیث پہنچائی جائے جس کو حدیث پہنچائی جائے آپ نے حدیث سنی کسی شیخ سے اب وہ حدیث آگے آپ پہنچا رہے ہیں کسی دوسرے شیخ کو یا کسی دوسرے شخص کو آگے آپ پہنچا رہے ہیں تو آپ اول سانے ہیں اپنے شیخ سے آپ نے پہلے سنی اور اسے آپ آگے پہنچا رہے اول سانے آپ ہوئے اور وہ جسے پہنچا رہے وہ مبلغ ہے آپ سامے ہیں اپنے شیخ سے سننے والے اور جس کو سنا رہے ہیں وہ مبلغ ہے فرمایا کہ بعد وقت مبلغ جو ہے جس کو آپ پہنچا رہے ہیں وہ اس حدیث کو آپ سے بہتر سمجھتا ہے یا آپ سے بہتر اس کا فہم آپ سے بہتر اس کا علم ہے حالانکہ پہلے آپ نے سنی اور آگے اس کو پہنچا رہے ہیں مگر اس کا فہم اور اس کا علم آپ سے بہتر ہو سکتا ہے اب یہاں باتیں دو ہیں ایک ہے آپ کا سننا آپ کے پاس وہ فہم نہیں ہے جو اس کے پاس ہے جس کو آپ سنا رہے ہیں اس سے امام بخاری کا استدلال یہ ہے کہ ایک بندہ اگر حافظ ہے ضابط ہے سن کر یاد رکھنے والا یاد کر لینے والا اس کا حفظ قوی ہے اس کا ضبط اور اتقان قوی ہے فہم نہ بھی ہو تو اس کا سما قابل قبول اس کا تحمل قابل قبول ہے اور اس کا ادا بھی قابل ہو فہم کرنا بھی یعنی سوائے حدیث کے لیے فہم شرط نہیں ضبط شرط ہے ضبط قوی ہونا چاہیے حفظ اس کا قوی ہونا چاہیے پھر وہ اگر حدیث سنتا ہے اسے آگے سنا سکتا ہے تو یہ تحمل اور ادا اس کے لیے ضبط کی قوت شرط ہے فہم شرط نہیں اگر فہم میں کوئی نقص ہے کوئی خلل ہے تو وہ چل سکتا ہے لیکن ضبط میں خدل نہ ہو حفظ میں خدل نہ ہو وہ سن سکتا ہے اور آگے پہنچا بھی سکتا ہے سنا بھی سکتا ہے اور جو جس کو پہنچا رہے وہ بللہ وہ زیادہ فہم رکھتا ہے ممکن ہے آپ کا فہم کم ہو یا نہ ہو اس کے پاس فہم ہو زیادہ فہم اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کو پہنچائیں آپ کے پاس فہم نہیں آپ اس کو پہنچائیں گے تو اس کے ذریعے فہم آپ کو حاصل ہو سکتا ہے آپ کا فائدہ ہو سکتا ہے تو آپ کو دوہرا فائدہ ہو ایک یہ کہ آپ نے نبی اسلام کی حدیث سنی اور اس کو آگے پہنچا دیا سنا دیا سنانے کا پہنچانے کا اپنا ایک اجر ہے دوسرا یہ کہ آپ کے پاس حدیث کا فہم نہیں تھا جو کما حقو نہیں تھا اس شخص کے پاس فہم زیادہ تھا اور وہ آپ کو اس کا فہم دے دے یا آپ اس سے پوچھ لیں اس حدیث سے کیا مراد ہے تو آپ کا علمی فائدہ بھی ہو جائے گا یہ دوہرا فائدہ معنی یہ کہ اس علم سے تعلق رکھنے والا حدیثوں کو سننے والا حدیثوں کو سنانے والا یہ کبھی شکاوت کا شکار نہیں ہو سکتا فائدہ ہی فائدہ اللہ کی رضا اس کا قرب علمی فائدہ اور فہم کا حصول یہ تمام چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں تو یہ نبی اسلام کا فرمان رب مبلغ کہ بعض انسان جس کو پہنچایا جا رہا ہے وہ زیادہ فہم رکھنے والا ہوتا ہے زیادہ قوی علم والا ہوتا ہے اس شخص کی بنسبت جس نے کسی محدث سے سن کر اس کو پہنچایا اول سامنے سے یہ شخص زیادہ فقی اور زیادہ فام رکھنے والا ہو سکتا ہے تو ایک تو یہ کہ سننے کے لیے اور آگے پہنچانے کے لیے یعنی تحمد اور ادا دونوں کے لیے فہم شرط نہیں ہے ضبط کی قوت شرط ہے اور دوسرا یہ کہ آگے پہنچانا چاہیے تاکہ اگر آپ کے پاس فہم کی کمی ہے جس کو آپ سنا رہے اس کا فہم آپ تک منتقل ہو اور آپ کو علمی فائدہ جو ہے وہ حاصل ہو جائے بے توفیق اللہ تعالی امام بخاری نے اس موقف کے لیے استدلال جس حدیث سے کیا یہ ابو بکرا صحابی رسول کی روایت سے یہ سند میں ایک اور ایک اور راوی ابن عون یا آپ نے نام پڑھا یہ عبداللہ عبداللہ ہے بن عون یہ پوری صنعت پر تو نہیں ہو سکتی ورنہ یہ چار دن کافی نہیں ہے میں یہ کوشش کرتا ہوں کسی راوی میں کوئی خاص چیز ہو تو وہ آپ تک پہنچا دو یہ خارجہ نامی محدث ابن سلط ان کا قول عبداللہ بن عون کے بارے میں وعدہ کہ صاحب تو ہو ارب و میں شین مجھے عبداللہ بن اون کی چوبیس سال صحبت میسر رہی چوبیس سال کی رفاقت عبداللہ بن اون کے ساتھ میری قائم رہی اور چوبیس سال میں ان کو ملتا جلتا رہا ان سے علم لیتا رہا کہ ان چوبیس سالوں میں میں نہیں جانتا کہ کسی فرشتے نے کبھی ان کا ایک گناہ لکھا ہو مجھے معلوم نہیں کسی فرشتے نے ان کا ایک گناہ لکھا یہ کرامن کاتبین موجود ہے گناہ لکھنے کے لیے چوبیس سال کی اس رفاقت میں مجھے نہیں معلوم کسی فرشتے نے ایک گناہ اس کا لکھا ہو کتنے بڑے یہ صاحب تخوا تھے اللہ تعالیٰ ہم العلم کو بھی اس تخوا کی توفیق عطا فرماتے ہیں ابو بکرا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ وسلم اپنے بعیر پر اونٹ پر سوار تھے بعیر یہ مذکر مونس دونوں کے لیے بولا جاتا ہے جن سے جیسے انسان انسان میں مرد بھی اور عورت بھی مذکر منو دونوں کے لیے اس طرح بعیر یہ تذکیر و تانیس دونوں کے لیے برابر ہے جیسے انسان میں فرق کرنا ہے تو مرد کے لیے رجول اور عورت کے لیے امراض اس طرح اگر اونٹ میں فرق کرنا ہے تو اونٹ کا مذکر ابل یا جمل ہے اور اونٹنی کا ناخذ ناخا اونٹنی کو ناخا بولتے ہیں اور مذکر اونٹ جمل ان کے ابل اور بعیر دونوں کے لیے مذکر محنت دونوں کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعیر پر اونٹ پر سوار تھے یا اونٹنی پر سوار تھے وہ امسا کا انسان بے خدا میں ہی اور ایک شخص نے اونٹنی کو لگام پکڑی ہوئی تھی اس کو روکنے کے لیے تاکہ وہ چلے نہ یہ شخص کون ہے خود ابو بکرا راوی حدیث اپنا نام انہوں نے ببم رکھا تاکہ ریاکاری نہ ہو اپنے نام کو چھپائے رکھا کہ ایک شخص نے ایک انسان نے آپ کی اونٹنی کی لگام پکڑی ہوئی تھی آپ نے فرمایا کہ ایو یوم ہار یہ کون سا دن ہے یہ دن کون سا ہے فسکت صحابہ کہتے کے خاموش رہے ہم جانتے تھے یہ دن کون سا لیکن خاموش اس لیے رہے حتیٰ اللہ سے سنی بغیر اس کہ شاید نبی اسلام اس کو کوئی اور نام بتائیں جو نام معروف ہے ہم جانتے تھے مگر ہم خاموش رہے کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نام بتائیں اور ہم کو علمی فائدہ ہو جائے فقال علیہ علیہ سب سے یوم النحر فرمایا کہ یہ قربانی کا دن یوم نہیں یعنی دس قربانی کا دن کھلنا بلا ہم نے کہا جی ہے ہاں۔ پھر پوچھا ایو شاہر نہ یہ مہینہ کون سا ہے تو ہم اب بھی خاموش رہے اس گمان کے ساتھ کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کوئی نیا نام بتائیں اور ہم کو علمی فائدہ ہو جائے فقال علیہ سب ذی الحجا کیا یہ مہینہ ذوالحجہ کا نہیں ذی الحجہ کا ہم نے کہا کہ جی ہاں فرمایا کہ ایک سوال آپ نے اور بھی کیا تھا وہ یہاں مذکور نہیں ہے راوی نے اختصار کیا ماں بخاری حدیث کو کئی مقام پر لائے کتاب العلم میں کتاب التفسیر میں حجت الوداع میں کتاب التوحید میں کتاب الاضاحی میں کتاب الفتن میں کتاب الحج میں حجت الوداع میں بھی اور حج میں بھی حج میں لائے مسائل کے استعمال کے لیے حجت الوداع میں لائے تاریخ کے لیے الگ مقاصد اور کئی مقام پر کو ذکر کیا ہر مقام پر نئی سند کے ساتھ یا آپ کا صنعت میں تبصر اور علمی بسعت کی دلیل تو بقیہ مقامہ پر حدیث موجود ہے آپ کا تیسرا سوال بھی تھا اور تیسرا سوال یہ تھا کہ یہ شہر کون سا بلد حرام یہاں یہ مذکور نہیں ہے بلد حرام جب آپ نے تینوں سوال کر لیے اور جواب دے دیے پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ کہوں بین اکم حرام تمہارے خون تمہارے مال اور تمہاری عزتیں آپس میں حرام کوئی شخص کسی خون ریزی نہیں کر سکتا اور کوئی شخص کسی کا مال نہ لوٹ سکتا ہے نہ ہتھیار سکتا ہے کسی بھی غبن کے ساتھ کاروباری دھوکے کے ساتھ نہیں لوٹ سکتا اور کسی کی عزت کے درپے نہیں ہو سکتا کسی کی عزت کے درپے درپے کسی کے کے گھر میں جھانکنا اور تان جھانک کرنا یہ بھی عزت ہونا یا راہ چلتی عورتوں کو دیکھنا عزت کے درپے ہونا فرمایا کہ یہ سب کچھ تمہارے بیچ حرام ہے حرمت یوم کم فی شاہر کمہادا فی بارہ دن کمہادا جس طرح تمہارا آج کا دن حرمت والا ہے اور یہ مہینہ حرمت والا ہے اور یہ شہر حرمت والا ہے جس طرح اس شہر کی حرمت ہے اور یہ تتل و غارت کری ناجائز ہے اس مہینے کی حرمت ہے اس مہینے کو محترم قرار دو اس میں خون ریزی کرنا حرام ہے اس دن کی حرمت ہے اس طرح فرمایا کہ تمہاری عزتیں تمہارے خون تمہارے مال آپس میں حرام ہے اور محترم لیکن بل شاہد الغائب جس نے میری بات سنی وہ اس کو آگے پہنچا دی جو غائب ہے شاہد جو موجود ہے وہ اس کو پہنچائے الغائب غائب تک جو موجود نہیں ہے جو موجود نہ ہونے والے دو قسم کے ایک تو یہ کہ جو حج کرنے نہیں آ سکے موجود نہیں غائب ہے دوسرا یہ کہ اس طرح غائب ہے کہ ان تک میری آواز نہیں پہنچ رہی کیونکہ جمع غفیر تھا تقریباً ڈیڑھ لاکھ کے قریب صحابہ آپ کے ساتھ حج کرنے اکٹھے ہوئے تھے جمع غفیر آپ کی آواز کیسے پہنچتی تو اس آواز کو آگے پہنچاؤ لیے بلے شاہد شاہد الغائب من من او ہو ہو اس لیے کہ جو موجود ہے ممکن ہے وہ جس کو آگے پہنچائیں جو موجود نہیں ہے وہ او اس حدیث کو زیادہ سمجھنے والا ہو تو ایک تو اس تک پہنچانے کا اجر ملے گا دوسرا جو اس کا فہم ہے وہ آپ کو حاصل ہو سکتا ہے اور یہ دوہرا آپ کو فائدہ نصیب ہو سکتا ہے امام نے اسی ٹکڑے پر اپنا استدلال قائم کیا ہے لیکن مقصد صرف یہ ہے کہ تحمل حدیث اور ادائے حدیث کے لیے راوی کا فہم شرط نہیں ہے لیکن ضبط شرط ہے حفظ شرط ہے اس کا اور حفظ ہونا یہ شرط ہے فہم شرط نہیں لیکن جس نے سن لیا وہ آگے بھی پہنچائے آگے پہنچانے کے بے تحاشا فوائد ہیں جی ایک چیز اور طلبہ کے فائدے کے لیے نبی السلام کی حدیث جو ہے وہ کئی الفاظ سے حدیث میری ایک حدیث کسی بندے نے سن لی ایک حدیث سن لی پھر اس کو پہنچایا اس کو یاد کیا اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ کر دیا آگے الفاظ ہیں فقہ ہیں غیر و فقیر رب حامل فقہ علا من ہوا افقا روایت ہے امام حاکم فرماتے ہیں کہ یہ حدیث شرط شیخین پر اس میں ایک نقطہ بڑا اہم ہے باتیں تو اس میں بہت ہو سکتی لیکن نبیرہ نے فقہ کا ذکر کیا حامل کا جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے نزدیک فقہ کی تعریف کیا ہے فقہ کی تعریف کیا پیچھے ذکر حدیث کا ہو رہا یا اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ کر دے جس نے میری ایک حدیث سن لی اب آگے کیا فرمایا ربا حامل ہے اس فقہ کا حامل جو حدیث سنی ہے اس کا حامل مانا پیارے پیغمبر کے نزدیک فقہ جو ہے وہ حدیث کا نام جس کو آپ فقہ الکتاب میں سن ہم عہد الحدیث کا یہ تمیز ہے ہماری فقہ جو ہے اس کی اساس کتاب و سنت قرآن و حدیث آپ نے حدیث کو فکا کہا پیچھے حملے حدیث کا ذکر ایک حدیث سن لی ایک حدیث کا تحمل کر لیا رب حامل فقہ فرمایا کہ اس فقہ کا جو حامل اصل جو فقہ ہے وہ کتاب و سنت کا نام کسی تیسری الگ چیز کا نام نہیں ہے فقہ یہ نہیں ہے کہ آپ رائے میں اتنے ماہر ہو کہ لکڑی کے ستون کو سونے کا ثابت کر دیں یہ تو جھوٹ ہے یہ نہیں فقہ اس چیز کا نام نہیں ہے کیسے مسائل استخراج کرنے بیٹھ جائیں جن کا نام وجود ہے اور نہ ان کا وجود کبھی ممکن ہے ہم نے پچھلے درس مثالیں دی تھی یہ فقہ نہیں فقہ ایک نور ہے اور یہ نور کتاب و سنت سے حاصل ہوتا ہے کم از کم پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے جو فقہ کی تعریف کی ہے پچھلے جملے کے تناظر میں تو حدیث ہی فقہ ہے اور فقہ ہی حدیث ہے حدیثیں پڑھتے جاؤ ان حدیثوں سے جو مسائل حاصل ہو رہے ہیں وہ وہ فقہ ہے اصل فقہ فقہ کتاب و سننا کا نام جی فبدأ بالعلم وأن العلماء الأنبياء کرنا من أخذه أخذ بحظ وافر ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وقال جل ذكره إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال وما يعقلها إلا العالمون وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعيد وقال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه وإنما العلم بالتعلم وقال أبو ذر لو وزعتم السمسامة على هذه وأشار إلى قفاه ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها وقال ابن عباس كونوا ربانيين حكماء فقهاء ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره باب العلم قبل القول والعمل امام بخیر رحم اللہ کا ایک تاریخی باب یہ جملہ یہ سمجھے ضرور المثل سمجھیں کہ یہ علم کی سب سے بڑی فضیلت ہے اور سمجھیں کہ یہ جملہ پورے دین کی اساس باب کیا ہے ہر قول سے پہلے اور ہر عمل سے پہلے علم یہ علم کی شان ہر قول و عمل سے پہلے علم اس نقطے کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے کوئی بات آپ کرنا چاہیں علم کے بغیر نہ کریں اس بات کو تولیں شریعت کی میزان پر اگر فٹ ہو پھر وہ بات کرے انفٹ ہو تو اس کو چھوڑ دے وہ بات نہ کرے کیونکہ نبی اسلام کی حدیث ہے بعد اوقات ایک شخص عمل کرتے کرتے جنت کے کنارے پر پہنچ جاتے ایک عمل اور ہو جائے اور جنت میں داخل ہو جائے لیکن تکلے میں پھر وہ ایک بات ایسی کہہ بیٹھتا ہے ایک بول ایسا بول بیٹھتا ہے کہ تحبی جہنم سب خریف ایک بول اس کو وہاں سے اٹھاتا ہے اور جہنم میں ستر سال نیچے پھینک دیتا العلم قبل القول ہر قول سے پہلے علم یہ علم کی شان یہ علم کا سب سے بڑا فائدہ اور قبل العمل بھی ہر عمل سے پہلے علم جو عمل کرنا چاہ جو کام کرنا چاہ اسے شریعت کی میزان پر تولو قرآن حدیث میں یہ عمل مذکور ہے یا نہیں پھر کرو اگر مذکور ہے اور بالکل ویسے کرو جیسے نبی اسلام کی سنت اور آپ کا طریقہ تو ہر قول و عمل سے پہلے علم یہ علم کی ایک منفرد شان ہے اور در حقیقت جو علم آپ کو دیتے ہیں بتبا ان کی بھی شان ہے کہ جو لوگ آپ کو علم دیتے ہیں اور آپ کی طرف علم منتقل کرتے ہیں علم آپ تک پہنچاتے ہیں وہ بھی انتہائی محترم تو ہر قول سے پہلے ہر عمل سے پہلے علم بخاری کا استدلال کیا فعلم فعلم انہو لا الہ الا اللہ جان لو علم لے لو کس چیز کا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ قول بھی اور عمل بھی دونوں ہیں قول با اعتبار نطق کے آپ کلمہ پڑھتے ہیں کلمے کا نطق یہ قول ہے اور اس کلمے کی ہے جازم یہ عمل ہر قول و عمل سے پہلے علم اور وسطم یہ بھی عمل اپنے گناہوں سے استغفار کیجیے یہ کہ لا الہ الا اللہ اس کا علم حاصل کر لو اس کلمے کو پہچان لو اس کے بعد استفار کا فائدہ اس کلمے کی معرفت کے بغیر استفار کا کوئی فائدہ کوئی گناہ معاف نہیں ہو لا الہ اللہ اس کا علم حاصل کرو تو استفار ہماری اصل ضرورت ہے کلو بنی آدم خطہ بخیر الخطائین تو یہ ہماری ضرورت ہے اور استغفار موقوف ہے لا الہ الا اللہ پر اور یہ موقوف ہے علم پر یہ ترتیب علم العلم قبل القول والعمل ہر قول و عمل سے پہلے علم ہے امام بخاری اصلا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ علم انتہائی محترم ہے یہ علم کی فضیلت ہے یہ علم کی فضیلت ہے اور اس کے بعد جو کچھ نصوص اور آثار ذکر کیے ہیں وہ بھی علم کی فضیلت کے تعلق سے ہے فرماتے ہیں کہ فبادہ فبادہ بالعلم امام بخاری نے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں علم سے شروع کیا فعل آیت کریمہ کا آغاز علم سے ہوتا ہے جان دو لا الہ الا اللہ نہیں یعنی جاننے کی فضیلت ہے جب جان لو گے تو آگے فائدے اس کے مرتب ہوں گے جاننے کے بعد قابل قبول ہے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ اس کی صحت کے شرائط میں سے ایک شرط العلم اس کو جاننا ممات اللہ جنگل صحیح مسلم کی حدیث کہ جو شخص اس طرح مرے کہ اس کو موت کے وقت یا موت سے قبل لا الہ الا اللہ کا علم وہ جنت ہے خالی پڑھنا کافی نہیں نطق کافی نہیں بلکہ علم ضروری یہ نصوص علم کی فضیلت پر مشتمل سفیان عینہ رحمہ اللہ بہت بڑے محدث وہ فرماتے ہیں کہ علم کی سب سے بڑی فضیلت یہ آیت کریم ہے فعلم انہو لا الہ الا اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے علم سے شروع کیا علم سے آغاز کیا مانا علم جو ہے وہ کلمے سے مقدم یہ کلمے کو جانو پہچانو اس کے مفہوم کو سمجھو اس کا علم حاصل کرو تو یہ علم کی بہت بڑی فضیلت جی کچھ فضائل اور ہیں مثلا وہ اندر والا ہوم ورثت المبیا وہ اندر والا ہوم ورثت المبیا کہ علماء ہی انبیاء کے بارے سے یہ ہوم کا اضافہ امام بخاری نے کیا تاکہ کلام میں تاکید اور حسر پیدا ہو جائے کہ علماء ہی انبیاء کے بارے سے علماء ہی انبیاء کے بارے سے اور کوئی طبقہ انبیاء کا وارث نہیں کوئی عبادت گزار ہو تحجد گزار ہو مجاہد فی سبید اللہ ہو سخی ہو کوئی طبقہ انبیاء کا وارث نہیں علماء ہی انبیاء کے وارث اور بات قرآن نے بھی ذکر کی ثم اورثنا الكتاب اللہ دین اللہ دین استفین یعنی ہم نے کتاب کی فراست دی اپنے چنے ہوئے بندوں کو ان کو کتاب کا وارث بنایا علماء چنے ہوئے بندے اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے اور اس مقام تک کوئی دنیا کا طبقہ نہیں پہنچ سکتا ورث العلم اور انبیاء انبیاء کی وراثت علم ہے کا ترکہ علم ہے من اخذ اخذ وافر جو اس علم کو حاصل کر لے گا سمیٹ لے گا اس نے سعادت کا خیر و برکت کا فضل کا ایک بڑا وسیع حصہ سمیٹ لی اتنی وسعت کہ کوئی شے اس وسعت کا مقابلہ نہیں کر سکتی پبن سارا کا تریقن بھی علم اللہ علیہ بھی تریقاً ادھر جنت اور جو شخص ایک راہ پر چلے اور وہ راستہ طلب علم کا ہو اللہ تعالیٰ اس کا جنت کا راستہ آسان کر دے مانا گھر سے نکلنا طلب علم کے لیے کسی عالم کے پاس جانا کسی درسگاہ کی طرف جانا یہ حقیقت میں اس عالم کی طرف سفر نہیں ہے بلکہ جنت کا سفر یہ قدم جو بڑھ رہے اس درسگاہ کی طرف نہیں اس عالم کی طرف نہیں بلکہ وہ قدم جنت کی طرف بڑھ رہے جل ذکر ان یکش اللہ میں عباد العلماء کہ اللہ تعالیٰ سے صحیح معنی میں خشیت علماء کے دلوں میں صحیح معنی میں علماء اللہ تعالیٰ سے ڈرتے وجہ کیا ہے وجہ یہ کہ علماء کو اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت حاصل مثلا اللہ تعالیٰ کے نام ننانوے جی نام ان ناموں کا صحیح تعارف کس کے پاس صحیح معرفت ان ناموں کی کس کے پاس اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کی جس قدر معرفت ہوگی اس قدر یہ تعلق اور خشیت بڑھے گا تو جو حلا کے پاس وہ تعارف نہیں ہے جو علماء کے پاس اور یہ معرفت خشیت کی اساس ہے اور وجہ فضیلت یہ کہ جس کو خشیت حاصل ہو جائے اللہ تعالیٰ کی در حقیقت اللہ اس سے راضی ہو جاتا رضی اللہ عنہ عنہ ذالک لمن خشی رب اللہ راضی ہو گیا اور یہ رضا کس کے لیے جو اپنے رب سے ڈر جائے تو خشیت اللہ کی رضا یہ خشیت ایک اساس ہے اللہ کی رضا کی اور صحیح معنی میں خشیت جو ہے یہ علم کی محتاج اللہ تعالیٰ کی اسماع کا صفات کا علم جس قدر یہ معرفت بڑھے گی اس قدر خشیت میں اضافہ ہوتا جائے گا پیچھے امثال کا ذکر ہے ان مثالوں کو صحیح سمجھنے والے اور کوئی نہیں سوائے علماء کے علماء میں قدر بسی اور بصیرت اور یہ چیز اصل فائدہ دینے والی جو آگے امام آئے ذکر کی اس کا اس کے ساتھ تعلق ہے یعنی جہنمی افسوس کا اظہار کریں گے ندامت کا اظہار کریں گے کس بنیاد پر کالو لیا ہوتا سوچا ہوتا سمجھا ہوتا تو جہنمیوں کا جہنم میں جانا اظہار ندامت یہ عدم تعقل کی بنا پر جس سے علماء کا تعقل اس کی فضیلت ثابت ہوتی ہے تو ہما یا خلوہ آر العالمون یہ صحیح فضیلت اس دوسری آیت کو سن کر حاصل ہوگی کہ اہل جہنم کی ندامت عدم عقل کی بنا پر جن کو اللہ نے عقل سے آراستہ کیا اور صحیح فام سے آراستہ کیا وہ صحیح معنی میں فضیلت کے مستحق حل یا پڑھے لکھے ان پڑھ برابر ہو سکتے استفام انکاری برابر نہیں ہو سکتے برابر نہیں ہو سکتے اور یہ ایک عظیم الشان مرتبہ علماء کا مانا کوئی طبقہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا خود نبی السلام نے اس کو مثال سے وعدے کی کہ فضل العالم کا فضل القامر عالمی البدر کا واقع اس آیت کی تفسیر ہے ایک عالم کی فضیلت سارے عابدوں پر ایک طرف ایک عالم ہو دوسری طرف ایک عابد ہو کیا فرق ہے دونوں میں جیسے ایک چاند چودھری کے چاند کی فضیلت سارے ستاروں مانا عباد عبادت گزار ایک طرف ہو اور عالم ایک طرف کیا فرق ہے جیسے ستاروں کے جھرمٹ میں ایک عالم دین موجود ہو کتنا فرق ہے فرمایا کہ یہ فرق ایک عالم اور عابد کا ہے تو کوئی برابری نہیں ہے ایک عالم اور غیر عالم میں بخاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میور بخیر یہ فخر ہو اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ خیر کا ارادہ فرما لے خیر کا طلبہ بیٹھے جانتے ہیں خیر نہ اور یہ تنویم تقسیم اور تعلیم کے لیے مانا خیر کثیر اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کثیر کا فیصلہ فرما دے کہ ایک بندے کو میں نے بڑی خیر دینی خیر کے خزانے دے دینے تو اللہ اس کو کیا دیتے دینے کے لیے بہت کچھ اس کے پاس بہت کچھ دینے پر خاطر وہ دنیا کے خزانوں کے ڈھیر لگا دے بادشاہ دے دے دے عہدے دے دے منصب دے دے بہت کچھ دے سکتے مگر اللہ کیا دیتا ہے یو فخر اللہ اس کو دین کی سمجھ دے دیتا دین کی فقاہت دے دیتا اچھا ماحول دے دیتا اچھا گھرانہ دے دیتا جہاں دین کی باتیں ہوتی ہیں اور وہ اسی ماحول اور مجتمع میں پروان چڑھتا ہے حتیٰ کہ دین کا فقیر بن جاتا ہے اور عالم بن جاتا ہے یہ خیر کثیر میں یوں حکم فقط اوت یہ خیرن کثیر یہ خیرن کی تصویر ان یعنی خیر کثیر اللہ یہ فیصلہ فرما لے فلاں بندے کو خیر کثیر دینی ہے تو اللہ اس کو دین کی سمجھ اور دین کی فقہ عطا فرماتے اور آگے وہ ان نمبر علم علم تعلم کے ساتھ علم تعلم کے ساتھ در حقیقت یہ حدیث ہے نبی علیہ السلام کی امام نبی عاصم کتاب و سننا میں اس حدیث کو لائے اور تبرانی میں بھی یہ حدیث موجود ہے شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کی صنعت کو حسن کہا ہے کہ علم علماء سے سیکھنے سے آتا ہے علم علماء سے تعلم سے آتا ہے یہ کمپیوٹر یا انٹرنیٹ سے نہیں گوگل سے نہیں کتابوں سے نہیں علم علماء سے ہے اور آج اس منہج نقطے کی ضرورت ورنہ یہ آپ کے وسائل ہیں جن کو لوگ بے تحاشا استعمال کرتے ہیں ان کا فائدہ کم ہے اور نقصان زیادہ اور وہ نقصان کیا ہے اکثر نو عمر لوگ ان وسائل کو اختیار کر کے گمراہ کرتے ہیں ہم خود کئی ایک کو جانتے ہیں اچھا ان کا ذہن تھا اچھی ان کی تربیت دن رات انہوں نے ان مسائل کا استخدام کیا اور مسائل کی بھرمار ان کے سامنے ہوئی مطلب کا سمجھا اور گمراہ ہر قسم کے عناصر ان وسائل میں اپنے پیغام چھوڑتے نہیں آفیت کا راستہ علماء کے ساتھ علماء نے اپنے مشاہد سے علم لی اور آپ تک منتقل کیا یہ صحیح تربی نخوش آپ کے دل و دماغ میں آ رہے علماء سے استفادہ یہ پیارے پیغمبر کا فرم ایسے لوگوں کو ہم نے کبھی کامیاب ہوتے نہیں دیکھا جنہوں نے علماء سے نہ پڑھا مدارس کا رخ نہ کیا کتابوں سے استفادہ کر لیا اور یہ وسائل انٹرنیٹ وغیرہ ان سے استفادہ کر لیا ان کے اسکینڈل تو بنتے ہیں دنیا کو گمراہ تو کرتے ہیں لیکن علمی فائدہ کوئی نہیں خیر کی بات کوئی نہیں مرزا غلام خاد یعنی ایک مسخرہ گمراہ ترین انسان بات کیا تھی علماء سے نہیں پڑا ہو سکتا تکبر رکاوٹ اور گمراہ پرلے درجے کا گمراہ اور یہ جو زمین ہے برے اگر ہندو پاک کی ایک ایسی زمین ہے کہ اس میں ہر بہروپیے کو حمایتی مل جاتے ہیں ایک احمد انسان یہ قاد یعنی بہروپیا اور کثیر تعداد میں اس کو حمایتی مل گئی آج بھی بہت سے قادری مسخر ہے اور جمع غفیر ان کے سامنے بیٹھا ہوا تھا اللہ تعالیٰ کی آزمائش بھی یہ غلام پرویز منکر حدیث اس کے بڑے حمایت ہیں فتنہ انکار حدیث بھی پھیلتا جا رہا اس کی اساس پر کون شخص بیٹھا ہوا وہ جس نے علماء سے نہیں پڑھا اور بہت سے آج کل نام موجود ہیں نام لوں شاید کچھ ناراض ہو جائیں لیکن انہوں نے مدارس کا رخ نہیں کیا اور ان کی فکر میں کجی آ گئی اور ایک بڑی خلق اس کج فکری کی کا شکار ہو گئی اور کج فکری ان میں منتقل ہو گئی نبی اسلام کا یہ فرمان ان نمل علم علم علماء سے سیکھنے سے بل فکر ہو بتفق ہو یہ بھی حدیث کا حصہ اور فقہ جو ہے یہ تفقو سے تفقو علماء کے سامنے بیٹھے قرآن حدیث پڑھے اور ان سے فقہ جو ہے وہ حاصل کریں یہ علم کی اساس وقال ابو ذر صحابی رسول فرماتے ہیں لو وزعت السمسامت علی حاضی وہ اشار الفا ہو سمسامت تلوار کو بولتے ہیں سیف بھی تلوار کو بولتے ہیں اور تلوار کی دو قسمیں ایک دو دھاری تلوار دونوں طرف دھار اسے سیف کہا جا سکتا ایک دھاری تلوار کو بھی سیف کہا جا سکتا لیکن سمسامہ وہ تلوار ہے جس کی ایک ہی دھار دو دھاری تلوار کو سمسامہ نہیں کہتے فرماتے ہیں کہ اگر سمسامہ یہاں رکھ دو تلوار یہاں رکھ دو وہ غفاری فرمار وشاء خفا ہو اپنی گردن کی طرف اشارہ کیا ثم تو انی انفذ کلمۃ سمعتها من النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل تجیزو علیہ لانفذها اور پھر مجھے اس بات کی توقع کہ تلوار کی دھار چلنے سے پہلے پہلے میں نبی اسلام کی ایک حدیث سنا سکتا ہوں وہ حدیث سناؤں تاکہ دنیا سے جاؤں اور لبوں پر زبان پر پیارے پیغمبر کا فرمان یعنی ایک شخص تلوار رکھے اور قتل اور موت سامنے اور مجھے یہ توقع اتنی مہلت مل جائے گی کہ تلوار پھرنے سے پہلے میں ایک حدیث سنا سکتا ہوں تو وہ اپنا کام کرتا رہے میں اپنا کام کروں گا اور حدیث سنا دوں قبل ان اس کے تلوار تم پھیر دو مجھ پر چلا دو ہاں، حدیث کو بیان کر دوں گا اور اس سنت کو نافذ کر دوں گا اس کا معنی یہ کہ نشر سنت بیان حدیث اتنی اس کی فضیلت ہے کہ بندہ موت قبول کر لے لیکن حدیث بیان کرنے سے بعض میں اور خصوصاً ان حالات میں جب اس حدیث کا انکار کرنے والے ہوں اور وہ حدیث امت کی ضرورت ہو اور لوگ علم کو پسند نہ کریں اس فرمان کو پسند نہ کریں تو اس وقت بالخصوص زیادہ ضرورت ہے کہ بندہ موت کو گلے سے لگا دے لیکن حدیث رسول کا بیان ترک نہ کرے اور وہ حدیث سنا دے اور بیان کر دے بقال ابن عباس کون ربانی یہ قرآن کی عید خون اور ربانیین ربانیین کا معنی کرتے ہیں حکما اور فقہا اللہ تعالیٰ کا امر ہے حکما بن جاؤ فقہا بن جاؤ علما بن جاؤ بھائی خان اور ربانی اللہ بھی یو رب ناسا بے سخار العلم قبل کے بارے ہی ربانی وہ عالم ہے جو اپنے شاگردوں کی علماء کی تربیت کرے پہلے چھوٹے امور کے ساتھ پھر بڑے امور کے ساتھ پہلے چھوٹے امور تاکہ ان کا فہم ان کو قبول کر لے پھر آہستہ آہستہ بتدریج اپنے علم کے مستبا کو بڑھا دے جسے مدارس کا نصاب ہے درجہ اولا درجہ ثانیہ اور ان درجوں کے مطابق کتابوں کا انتخاب ہوتا ہے ابتدائی طلبہ ان کو آسان باتیں چاہیے آسان کتابیں ہوتی پھر آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے صحیح بخاری تک وہ سلیبس پہنچتا ہے یہ وہ شخص اس طریقے کو انجام دے سکتا ہے جو واقعی ربانی جس میں تربیت کا جوہر سغار العمور سے آغاز کرے اور آہستہ آہستہ کبار العمور تک منتقل اور جن لوگوں کو ایسے مربی مل جائیں وہ خوش نصیب ایسے مربی مل جائیں وہ خوش نصیب ورنہ آج کے دور میں ایسے گمراہ لوگ بھی موجود ہیں جو مفتی بن چکے ہیں لغت نہیں جانتے رفا اور نصب کے فرق کو نہیں جانتے فائد اور مفول کے فرق کو نہیں جانتے مفتی بن چکی اور مفتی بھی ایسے جو لوگوں کی ذاتوں پر فتوے دیتے فلاں تکفیری فلاں خارجی فلاں یہ اور فلاں وہ احکام مسائل پر نہیں لوگوں کی ذات پر جو سب سے خطرناک کام پتہ نہیں کے مربی کیسے کہ مربی ہے بھی یا نہیں خود ہی مفتی بن گئے یہ منہجی نقطہ کہ مربی حقیقی وہ ہے جو سغار العلوم کے ساتھ تربیت کا آغاز کرے اور کبار العلوم تک لوگوں کو لے جائے ایک علوم عالیہ اور ایک علوم علوم عالیہ عالیہ کتاب و سنت کے علوم اور علوم عالیہ وہ علوم جو کتاب و سنت کے فہم میں مدد کرتے ہیں لغت کا علم امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ گمراہیاں جو پھیلتی ہیں وہ اجما کی بنا پر پھیلتے ایسے لوگ جو لغت کو نہیں جانتے اور شیخ الاسلام کا قول ہے من جاہد لغت القرآن یحدث جو لغت قرآن کو نہیں جانتے لغت قرآن لغت قرآن عربی عربی نہیں جانتے عربی کے قواعد نہیں جانتے و صرف نہیں جانتے بلاغت نہیں جانتے اس سے یہ توقع ہر وقت موجود ہے کہ کسی بدعت کو ایسی بدعت کو ایجاد کرے کہ لوگوں کا ستیا ناش ہو اس کو معاش کے لوگ ستیا ناش کیے بیٹھے ہوئے بظاہر وہ حزبیت کے خلاف ہے مگر خود وہ ایسے حزب بن چکے ہیں ایسے حزب ہر مقام پر دو تین چار افراد الگ بیٹھے ہیں پوری امت کو چھوڑ کر امت کے علماء پر جرا کرنا تنقیدیں کرنا اور ان کی زوات پر حکم لگانا وجہ کیا ہے وجہ یہ کہ یہ تربوی نقطہ ان کو حاصل ہے اس لیے اور ربانی اللہ ربی بے سوار قبل کی پہلے علوم عالیہ پڑھاؤ لغت کا فہم دو تاکہ مصدر ماضی مدارے ان کے عمل سے واقف ہو فائد المفعول ان کے فرق کو پہچان لیں جملے کی ساخت کو پہچان سکے اور پھر صحیح مفہوم اس کا ادا کر سکے ورنہ جو لوگ لغت کے عالم نہیں ہیں نہ وہ صرف نہیں جانتے اور اس کا اعتراف بھی کرتے ہیں ان سے علم اگر لوگ ہیں تو کسی مرحلے پر ایسا تمہیں گمراہ کر کے چھوڑ دیں گے کہ تم کو اس کا احساس ہی نہیں ہوگا بل عیاض باللہ تعالی جی صلی اللہ علیہ وسلم قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السهامة علينا یہ باب कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम وسلم बिल मौइदा वल इल्म कई ला یا اس کا مادہ خانہ یول و خول اور خانہ یول و خولن کا معنی کسی شے پر قائم ہونا نگرانی کرنا اچھے طریقے کے ساتھ اچھی صورت کے ساتھ اور یہ یہ باب سے مزارے کا سیکھا تخول یا تخول یعنی حسن قیام حسن اہتمام پیارے بغم محمد رسول اللہ علیہ وسلم نصیحت میں اور علم دینے میں اچھا اہتمام کرتے اس طرح کہ آپ علم دینے میں وقفہ کیا کرتے تھے یہ نہیں کہ روزانہ آپ لے کر بیٹھ جائیں اور لمبی مجالس جو ہیں وہ منعقد ہو رہی ہیں کئی لا ین تاکہ لوگ نفرت کا شکار نہ ہو جائیں اور چھو مجلس چھوڑ کر بھاگ نہ جائیں مجلس چھوڑ کر بھاگ نہ جائیں یہ تخول اچھا قیام اچھی نگرانی جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم ان امور کا خیال رکھا کرتے تھے لہذا علم دینے میں نصیحت دینے میں ایک عالم کو یہ پہلو مد نظر رکھنا چاہیے کہ وہ وقفہ کرے اور طویل مجالس سے گریز کرے دیکھیے مسئلے کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں ایک تو یہ کہ روزانہ ایک عالم درس دے اور لوگ سنیں جیسے ہمارے مدارس میں یہ روزانہ کا ایک نظام قائم ہے ہفتے میں ایک یا دو چھٹیاں کر لی جاتی ہیں راحت کے لیے لیکن پانچ دن چھ دن مسلسل تعلیم ہوتی اور یہ ایک اجباری سلسلہ اور یہ ایک نظام کا حصہ ہے اور یہ چونکہ نظام کا حصہ اور چل رہا ہے اور قابل قبول ہے طلبہ اپنے گھروں سے آتے ہیں اور اس سلسلے کو قبول کرتے ہیں علماء اپنے گھروں سے آتے ہیں اور طلبا کو درس دیتے ہیں اس میں نفرت کا پہلو نہیں یہ طلبا کا شوق اور ذوق وہ ان احکام کو جانتے ہیں کہ طلب علم کا فائدہ کیا وہ جانتے ہیں جس قدر مسائل کا علم بڑھے گا اللہ کی رضا بڑھے گی تو ایسے لوگ اب کا شکار نہیں ہوتے جب ایک نظام یہ بھی ہے کہ ایک دن پڑھاؤ ایک دن ناغا کرو ایک دن تعلیم کا ہو ایک راحت کا ہو یا پھر ایک ہفتے میں ایک دن کا انتخاب کر لو اس دن میں جو ہے وہ درس ہو اور تبلیغ اور تعلیم ہو بار کیف یہ امام اور جو ان کے شاگرد ہیں یہ جو ان کے طلبہ ہیں یہ ان کے درمیان ایک افہام و تفہیم سے معاملہ طے پا سکتا مقصد صرف کیا ہے مقصد ایام کی تحدید نہیں بلکہ مقصد لوگوں کی اکتاہٹ لوگ اکتا نہ جائیں اور اکتا کر اس علم کو ثقیل نہ سمجھ بیٹھے اس کو دشوار نہ سمجھ بیٹھے اکتاہٹ نہیں ہونی چاہیے چنانچہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تخب جناب المعدہ پھر ایام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرنے میں جو ہے اچھا اہتمام کرتے جس کی صورت یہ تھی کہ دنوں کا وقفہ کیا کرتے تھے فی الیام قراحت السلامت علینا اس ڈر سے کہ ہم اکتا نہ جائیں ہم اکتا نہ جائیں حالانکہ امام الانبیاء صحابہ تو آپ کو علم لینے میں حریص تھے ہر وقت آپ سناتے رہیں اور علم دیتے رہیں لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امر کا اہتمام کرتے تھے اور صحابہ کرام کے اس جو ہے وہ ایک عارضے کا خیال رکھا کرتے تھے کہیں اکتاہٹ کا شکار نہ ہو جائے اور اصل چیز یہ ہے کہ یہ چونکہ یہ علم پوری امت کے لیے قیامت تک کے لیے لہذا قیامت تک کے لیے یہ ایک نصیحت ہے ممکن ہے صحابہ کا شوق اور ذوق مثالی ہو بعد میں آنے والوں کا شوق اور ذوق مثالی ہو لیکن آہستہ آہستہ ہمتیں پست ہوتی جائیں اور آہستہ آہستہ لوگوں کی توجہ کم ہوتی جائے تو پھر یہ دین قیامت تک کے لیے یا تو قیامت تک کی رہنمائی موجود ہے کہ ایک محدث علم دینے کے لیے اس چیز کا اہتمام رکھے اور یہ خیال رکھے کہ سننے والے اکتاہٹ उगताहट और मदल का शिकार ना كراهة السآمة علينا جي. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو التياح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا بالکل ٹھیک یہ اس صنعت میں محمد بن بشار امام بخاری کے شیخ ہیں اور امام بخاری نے ان سے بڑا علم لیا امام ابو داود کا قول ہے کہ میں نے براہ راست ان سے پچاس ہزار حدیثیں لکھی پچاس ہزار حدیثیں لکھی ہیں براہ راست ان کا لفظ بندار تھا بندار کہیں حد ثنا بندار ہوتا ہے اور کہیں حد ثنا محمد مشار ہوتا ہے اور بندار لقب ان کو اساتذہ نے دیا تھا بندار بولتے ہیں ایک حافظ ماہر انسان کو الحافظ البارع المتقن الضابط یہ ساری صفات انتہائی ماہر قسم کا حافظ اور بارع ہو اسے بندار کا لقب دیا جاتا ہے اور یہ اس میں خوبی موجود تھی ہاں ایک اشتباہ ہو سکتا ہے ان کی ایک کنیت ابو حماد بھی معروف ہے نہیں یعنی محمد بشار ان کا لقب بندار تو کہیں بندار کا لقب استعمال ہوتا ہے اور کہیں ان کا نام استعمال ہوتا ہے راوی یہ ایک ہی اور ان کے شیخ یہ بن سعید اور ان کے شیخ شعبہ اور ان کے شیخ ابو طیاح جن کی کنیت ابو تیاح ہے اور ابو حماد بھی اس لیے اجتباع نہ ہو جائے ان کا نام یزید بن حمید یزید بن حمید ان کا نام ہے کنیت ابو ہے ابو حماد کنیت بھی ان کی ذکر ہوئی ہے اس لیے کہیں اگر ابو حماد ہو تو ایسا کوئی اجتباع نہ ہو جائے دونوں ایک ہی راوی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جناب انس مالک کی روایت سے یس رو بلا تو رو بش رو بلا تو نفے رو آسانیاں پیدا کرو اور تنگی پیدا نہ کرو اور خوشخبریاں دو اور متنفر نہ کرو یہ بھی ایک منہج نقطہ انہیں یعنی علم دینے کے لیے یہ آپ کا نقطہ آغاز جیسے بالخصوص طلبہ ابتدائی جو علم آپ سے لے رہے ہیں یہ بالخصوص ایسا شخص جس کی تعلیف قلبی مقصود ہے ایک شخص نیا نیا مسلمان ہو اور آپ اس پر جہنم کی وعیدیں مسلط کر دیں ایسا ہوگا اور ویسا ہوگا وہ ڈر کے بھاگ نہ جائے نہیں یعنی پہلے آپ آسان امور سے آغاز کریں بشارتوں سے آغاز کریں اور پھر آہستہ آہستہ اس کو سارے دین کی طرف منتقل کریں تو اس میں بھی در حقیقت اسی شے کی طرف اشارہ ہے کہ آپ جو سننے والے ہیں ان کی نفسیات کا خیال کرتے ہوئے اپنے علم کو نشر کریں علم کو بیان کریں اور بالخصوص ایسا اقدام نہ کریں جس سے سننے والے اکتا ہٹ کا شکار ہو سکتے ہوں یہ دونوں سند ہیں ایک اصطلاح یہاں محدثین کی ایک حدیث مسلسل ہوتی ہے اور ان دونوں میں مسلسل کا وصف موجود ہے جو پہلی سند ہے یہ مسلسل بہدل الکوفہ ہے سند کے تمام عربی کوفی یہ مسلسل بالکوفیین اور دوسری صنعت مسلسل بال تمام راوی اس کے بصری تو یہ بھی محدثین نے اس کو مسلسل قرار دیے یعنی حدیث میں سند میں کوئی ایک صفت یا کیفیت اگر ہو تو مسلسل قرار پا سکتے مثلا ایک سند ایسی کہ ہر راوی حد ثنا استعمال کر حد ثنا فلان قال حد ثنا فلان قال حد ثنا فلان قال حد ثنا فلان تو یہ ہے مسلسل بالتحدیث حدیث حد ثنا یہ اخبار یہ مسلسل بخبارانہ یہ سمے تو استعمال کر رہے یہ مسلسل بسمے تو ہے یہ ہر راوی ان سے ذکر کر رہا ہے ان فلان ان فلان ان فلان تو یہ مسلسل بل انانا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب یہ ایک لفظ آپ سن لیں گے تو پوری سند آپ کو یاد ہو جائے اور پوری سند کا کافی حصہ آپ کے ذہن میں آ جائے کہ فلاں حدیث مسلسل بل ہے تو آپ کو فائدہ ہوگا فلاں حدیث مسلسل بالکوفی ہے تمام راوی کوفی ہیں تو کوفی رابیوں کا تعارف اگر ہوگا سند آپ کو حفظ ہو جائے گی اور فلاں جو حدیث ہے مسلسل بالبصریین ہے جیسے یہ دوسری سمت آپ نے سنی جی قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جريد عن منصور عن أبي وائل قال كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس فقال له رجل یا ابا عبد الرحمن لوددت انك ذكرتنا كل يوم قال اما انه يمنعني من ذلك اني اكره من ملكم واني اتخولكم بالموعظه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافه السهامه علينا یہ حدیث پیچھے گزر چکی باب یہ ہے کہ علم دینے کے لیے طلبہ کے ساتھ کوئی دن مخصوص کر سکتے ہیں ایک عالم طلبہ کے ساتھ یا آمد الناس کے ساتھ ان کو علم دینے کے لیے مہینے میں ہفتے میں کوئی دن مقرر کر لے متعین کر لے تو ایسا جائز ہے مسئلے کی اساس یہ ہے کہ متعین کر سکتے ہیں دراصل شریعت میں کسی عمل کے لیے ایک دن کو مخصوص کر لینا شریعت کی ہدایت کے بغیر یہ کئی حوالوں سے جو ہے وہ معیوب قرار دیا گیا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ عبادت کے لیے ایک دن کو خاص کر لینا کسی وجہ سے بھی اس میں بدعت کا شائبہ ہو سکتا ہے لیکن جہاں معاملہ انتظامی امر کا ہو کہ آپ کے انتظامات آپ کی مصروفیات ان کا تقاضا یہ ہے کہ فلاں دن آپ کا فارغ ہے اور فلاں دن سب کا فارغ ہے تو کیا اس دن کا تعین کیا جا سکتا ہے طلب علم کے لیے علم دینے کے لیے بالکل کیا جا سکتا یہ معاملہ پھر شرعی نہیں ہوگا معاملہ انتظامی ہوگا یہ معاملہ آپ کے اوقات پر منحصر ہے کہ آپ کو وقت ہی فلاں دن ملتا ہے زیادہ لوگوں کا اجتماع فلاں وقت میں ہو سکتا ہے یہ چھٹی کے دن کا انتخاب کر لیا یہ تعین درست ہے امام بخاری کا باب من جعل اہل العلم ایام معلوم کہ جو شخص اہل علم کے لیے ایک متعین دن مقرر کر لے کہ فلاں دن ہم بیٹھیں گے علم کے لیے ابن مسعود رضی اللہ عنہ جمعرات کا دن آپ نے طے کر لیا تھا لوگوں کے ساتھ اور اپنے ساتھیوں شاگردوں کے ساتھ کہ جمعرات کا دن مخصوص ہے علم کے لیے ہم بیٹھیں گے طلب علم کے لیے یہ ایک انتظامی تعین یہ یعنی سب کے لیے آسانی کا باعث ہے باقی اگر کوئی شخص جمعرات کا تعین اس لیے کرے کہ اس دن علم لینے اور دینے کا کوئی اسپیشل کوئی ثواب ہے تو چونکہ یہ ثواب ثابت نہیں پھر یہ بدرد ہوگا پھر یہ جائز نہیں ہوگا لیکن اگر وہ بیٹھتا ہے کسی انتظام نوعیت کی بنا پر کچھ لوگ جمعرات کے دن کو اس طرح ان کا اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ اس دن کو ایک مقدس دن وہ شمار کرتے ہیں اور اس دن کو ایک اہم دن قرار دیتے ہیں اس میں بدعت کا عنصر لیکن یہ معاملہ اگر آپ کے پر اور آپ کے انتظامات پر ہے پھر اس دن کے تعین کا کوئی حرج نہیں ہے اور استدلال اس کی حدیث سے ہے کہ رسول اللہ سے یعنی جب صحابہ نے عرض کیا کہ آپ ہمیں جو ہے وہ زیادہ نصیحت کیا کریں تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری اکساہٹ کا مجھے خوف اور یہ بات میرے مسعود نے فرمائی جب لوگوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ بیٹھیں زیادہ علم دیں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح خیال رکھا کرتے تھے اور ہر روز کی بجائے دنوں کا تعین کر کے ہمیں آپ نصیحت دیا کرتے تھے اس سے امام بخاری کا استدال ہے کہ دنوں کا تعین جائز ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ جمعرات کا تعین کرتے تھے اس سے بھی استدلال ہے کہ ایک دن کو مخصوص کیا جا سکتا ہے طلب علم کے لیے اس حدیث کی سند میں کراوی منصور رحمہ اللہ ہے اللہ تعالی ہمیں بھی اس منہج کو اختیار کرنے کی توفیق دے ان کا نام منصور ابن معتمر رحمہ اللہ اور ان کی جو جو ایک شہرت ہے کتب حدیث میں محدث تھے فقی تھے ضابط اور عادل تھے مگر ساتھ ساتھ سائم النہار اور قائم تھے کثرت سے روزے رکھنا اور رات کو قیام کرنا یہ آپ کا معمول تھا اس قدر قیام کرتے اس قدر قیام کرتے کہ پڑوسیوں کو مغالتا ہوا کہ شاید اس ذہن میں منصور کے ذہن میں ایک ستون نسل ہے ان کی وفات کے بعد ایک پڑوسن نے اپنے والد سے پوچھا کہ رات کو کبھی دیوار پہ کھڑے ہو کے چھت کی دیوار سے باہر دیکھتے ہیں تو منصور کا سہن نظر آتا تھا اس میں ایک ستون نظر آتا تھا وہ نظر نہیں آتی تو والد نے کہا وہ سہن وہ ستون نہیں تھا وہ خود منصور ابن محتمر تھا اتنا طویل قیام کرتے تھے کہ پڑوسن یا پڑوسی ہمیشہ اس پر قیام میں انہیں دیکھتے اور سمجھتے کہ شاید یہ گھر کا ستون ہے کیونکہ اندھیرے میں ایک چیز صاف دکھائی نہیں دیتی اور ان کا ایک شہرت کی وجہ یہ بھی ہے کہ آمش مند البکا اللہ کے خوف سے رو رو کر یہ نابینا ہو گئے کثرت بکا کی بنا پر یہ نبینا ہو چکے تھے یزید ہارون بڑی خوبصورت ان کی آنکھیں تھیں ان کے شاگردوں کا بیان ایک شاگرد بڑے عرصے بعد ملا اور اپنے شیخ کو دیکھا کہ نبینا ہو چکے پوچھا کہ یا شیخ ما ما العینان الجمیلت یہ دو پیاری آنکھوں کا کیا ہوا کہاں گئی فرمایا کہ بکا یہ سحری کے کے ٹائم رونے نے ان آنکھوں کو ختم کر دیا نابینا کر دیا یہ صرف صالحین کا وزیرہ اللہ کے خوف سے رونا اور یہی قرآن کی آیت کا مزداق ہے یکش اللہ عباد کہ خشیت جو ہے اللہ کا خوف یہ علماء کے دلوں میں یہ منصوب جب فوت ہوئے تو ان کا جنازہ اٹھا تو ان کی والدہ کی آواز لوگوں نے سنی کہ وا قصیرہ جہنما کہ ہائے جہنم کا مفضول جہنم جہنم کا مقصد ما فاتح ابنی اللہ خوف جہنم میرے بیٹے کو جہنم کے خوف نے مار دی یہ اللہ تعالیٰ کی خشیت اور اس کے خوف کا انداز ہے قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا سعيد بن بكير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال قال عبيد بن عبد الرحمن سمعت معاوية خطيبا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله بارك الله فيك باب من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين یہ باب بھی نبی السلام کی حدیث پر قائم ہے اور وہ حدیث امام بخاری متن میں بھی لا رہے ہیں اپنے مقاصد کتاب میں اس کا ترجمہ پیچھے گزر چکا کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ خیر کا ارادہ فرما لے اللہ اسے کیا دیتا ہے یہ فقر حف دین اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ خیر اور اس کا اظہار دین کی سمجھ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی صفت ارادہ ثابت ہوگی اور اس کا ارادہ کرنا ہمارے ارادے جیسا نہیں ہے ہم ارادہ کرتے ہیں پھر سوچتے ہیں پھر وسائل پھر اس کو نافذ کریں یا نہ کریں اس کا ارادہ کن فایا کن ہو جائے اور وہ ہو جاتا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ثابت ہے اور قرآن و حدیث میں بے تحاشائی مجبور ہے تو اللہ تعالیٰ جس شخص کے اندر خیر کثیر کا ارادہ فرما لے خیر کثیر کا فیصلہ فرما لے اللہ اس کو دین کی سمجھ جو ہے وہ ادا فرماتا ہے اور دین کا فہم اس کو عطا فرماتا اور یہ سند اس کی امام بخاری کے شیخ سعید ابن ہیں اور ان کے شیخ ابن وحب ابن وہب کا نام عبداللہ ہے اور امام مالک کے شاگرد ہیں ابن وہب امام مالک کے شاگرد ہیں ابن بھی حاتم فرما دے کہ میں نے ان سے اسی ہزار حدیثوں کا سما کی اسی ہزار حدیثوں کا سما کیا اور یہ عبداللہ بن وہب جو ہیں یہ موتا کے بھی راوی موتا کے بھی راوی ہمارے پاس دو موتا جو متبو ہیں معطا ایک تو یحییٰ بن یحییٰ المسمودی کی روایت سے دوسرا موتا امام محمد ان کی روایت سے لیکن معطا عبداللہ بن واہب یہ سب سے مصری ہے سب سے بڑا معطا جو روایت کیا گیا امام مالک سے عبداللہ بن واہب کا موتا اور سب سے آخری معطا جو امام مالک کی روایت سے سامنے آیا یا سامنے لایا گیا وہ ابو زبیر بسن کا معطا ہے امام مالک کے شاگرد تھے اور سب سے آخری راوی ہیں امام مالک سے معطا کو روایت کرنے والے تو عبداللہ بن واہب کا معطا سب سے وسیع معطا ہے یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میر معاویہ کی روایت سے یہ حدیث ہے من یرید اللہ بھی خیر یہ فقی حف الدین من یورد یہ جملہ شرطیہ اس لیے یورد ساکن ہے اور کثرہ جو ہے دال کا یہ آگے بسل کی بنا پر اذا حر کا ساکن حر کا بالکسر اور یہ فقے بھی ساکن جملہ جزائیہ شرط اور جزا دونوں ساکن ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ فرما لے اسے دین کے فقہ عطا فرماتا ہے اور دین کی سمجھ اس کو عطا فرماتا ہے اس کا معنی یہ ہوا کہ فقہ دین اور دین کی سمجھ اس کا انحصار اللہ تعالیٰ کی عطا پر اللہ تعالیٰ کی دین پر لہذا میرے عزیز العلم ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دین کی سمجھ کا سوال کرتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر علم کا سوال کیا کرتے تھے اللہ میں اصل کا علم یا اللہ تجھ سے علم نافع کا سوال حالانکہ عالم الامہ ہے ہم کس قدر اس دعا کے محتاج ہیں یہ و دین اس میں یہ نقصہ موجود ہے کہ اللہ دین کی دیتا دیتے اور اللہ دین کی سمجھ اللہ تعالیٰ سے فقہ دین کا سوال کیا کرو لیکن یہ نہیں ہے کہ خود کوشش نہ بس اللہ سے دعا کرتے رہے نہیں اختصاد جد و جہد ولہ دینا جا ہم سبولا اس کے لیے کوشش بھی شرط ہے اللہ کس کو دیتے جو کوشش کرے تو کوشش بھی تو کیجیے جیسے ایک صاحب مال کماتا ہے یہ تو نہیں کہ گھر بیٹھے بیٹھے مال اللہ کی دین ہے وہ گھر سے نکلے گا اپنے کاروباری سینٹر میں جائے گا دکان کھولے گا بیٹھے گا لوگ آئیں گے مال بکے گا تو اس کی کوشش بھی تو ہے جب دنیا جو کہ ایک دنیج شے ہے جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں اس کے لیے محنت شرط ہے تو پھر یہ علم جو کہ سب سے مہنگی دولت ان اللہ یعطی دنیا من یحب فمن لا یحب ولا یعطی دین الا من یحب اللہ تعالی دنیا دیتا ہے خواہ محبت ہو یا نہ جس بندے کو دیتا ہے اس سے محبت ہو یا نہ دے دیتا ہے لیکن ولا یعطی دین الا من یحب دین صرف اسے دیتا ہے جس سے اللہ کو محبت ہوتی تو پھر یہ تمام چیزیں اور تمام عناصر جمع ہوں گے تو یہ طلب علم کا راستہ ہموار ہوگا اس کے لیے ایک طالب علم کی ذاتی محنت بھی ہو اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی ہوں اور ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی محبت کا سوال بھی ہو وہ اللہ عطی میں تو تقسیم کرتا ہوں عطا اللہ فرماتا عطا اللہ کرتا ہے اور میں تو تقسیم کرتا ہوں اس کا تعلق جہاد میں حاصل ہونے والے مال غنیمت سے ہے کہ مال غنیمت دین اللہ کی ہے تقسیم نہ کرتا اور وہ تقسیم اللہ کے عمر سے کرتا اپنے اختیار سے نہیں اپنے اختیار سے نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ کے عمر سے کرتا چنانچہ جو بھی حصے ہیں مجاہدین کے جو تقسیم کا نظام اللہ پاک نے ادا فرما دیا اسی نظام کے مطابق غنیمت کا مال تقسیم کرتا جیسے شرع نظام ایک پیدل مجاہد ہو اس کا غنیمت کے مال میں سے ایک حصہ گھوڑ سوار ہو اس کے تین حصے گھوڑے کے دو اور اس کے جو مالک ہیں جو سوار اس کا ایک حدیثیں صحیح بخاری میں بھی حدیث موجود تو یہ نبی علیہ السلام کی رائے نہیں یہ تقسیم اللہ تعالیٰ کی وحی کے ساتھ تو وہ ہم دیکھو انجل ہوا ان ہوا اللہ واہ جیسے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے من قطر قطع فلاح صلاح جو شخص کسی خاص کافر کو قتل کر دے جو مال اس جو سامان اس نے پہنا ہوا سر کا خود ہے زرا ہے اس کی تلوار ہے اس کا نیزا وہ قاتل کے لیے یعنی وہ غنیمت کے مال میں جمع نہیں ہوگا تقسیم عام نہیں ہوگی بلکہ وہ مخصوص ہے اس کے قاتل کے لیے تو یہ نظام اللہ کی طرف سے اللہ تعالی نے رسول اللہ علیہ وسلم کو خمس دیا ہے پانچواں حصہ یہ آپ کا ہے اس میں تصرف آپ کی مرضی سے ہو اپنے لیے رکھ لیں اپنے اہل کے لیے بانٹنا چاہیں تو بانٹ دیں اور نبی اسلام کی حدیث بھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس غنیمت کے مال میں سے خمس دیا ہے صرف پانچواں حصہ اور آپ کے الفاظ بل خمس ہو مردود وہ بھی میں تمہیں دے دیتا اس میں سے ضرورت کا ایک کچھ وقت کی روزی اپنے اہل کے نکال کے وہ بھی تم میں بانٹ دیتا تو یہ آپ کا فرمان انا میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ عطا کرنے والا ہے یا تو تعلق اس کا نیمت سے ہے یا پھر تعلق علم کے ساتھ چونکہ علم کا باب ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی سے دین بھیجتا ہے دین اللہ کی عطا اللہ کی اور جو وہی آتی ہے میں اسے آگے پہنچا دیتا ہوں یہ تقسیم ہے تو دونوں معنی اس کے مستقیم ہو سکتے ہیں اللہ عالم ولن تزال هذه على الله الله لا يضرهم من خالفهم حتى کہ یہ امت اس امت کی ایک جماعت ایک گروہ حق پر قائم رہے گی حق پر قائم رہے گی کوئی انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے حتیٰ کہ اللہ کا امر آ جائے یہ حق پر قائم رہیں گے اور کوئی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے ایک گروہ ایک جماعت ایک اسابہ ایک طائفہ اس امت کا ہمیشہ حق پر قائم رہے بڑے بڑے محدثین کی صراحت ہے کہ وہ طائفہ عہد الحدیث بلکہ امام احمد حنبل کا قول ہے علم یقون عہد الحدیث فلا ادری من اگر یہ گروہ عہد الحدیث نہیں ہے تو پھر میں نہیں جانتا کون اتنے شبدوں میں سے ذکر کیا کہ وہ ہیں یہ عہد الحدیث جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کی وحی کے ساتھ کتاب و سنت کے ساتھ اور باظاہر دنیا میں مختلف گروہ ہیں مختلف جو ہیں وہ طوائف ہیں ان میں سے وہ جماعت جو اللہ تعالیٰ کی وحی کو تھامنے والی کتاب و سنت کو اگر وہ حق پر نہیں ہے پھر حق کہاں ہے پھر اگر کتاب و سنت حق نہیں ہے تو حق کیا چیز ہے پھر کہاں ہے حق اور کتاب و سنت کو تھامنے والے الحمدللہ الحمد للہ آندھر حدیث بہت سے محدث یزید بن ہارون اور عبداللہ بن مبارک امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم احد العلم بالآثار یہ کون لوگ ہیں جن کو احادیث کا علم اللہ نے ان کے سینوں کو حدیثوں سے بھر دیے وہ لوگ نہیں ہیں جو حدیث کے لفظ کو سن کر ماتھے پر بل ڈال دیتے امام اوزائی کا قول ہے من علامت اذا حدثته بحديث خلاف بدعت ہی اب قدر حدیث ہے بدعت انسان کی نشانی اور پہچان یہ ہے اسے کوئی حدیث سنا قال رسول اللہ اور وہ حدیث اس کے کے عمل خلاف ہے اب قدر حدیث ہے حدیث کو مانے گا نہیں بلکہ اپنے سینے کو حدیث کے بغض سے بھر لے گا حدیث سے عدالت قائم کرے گا اور حدیث کا سن کر غصہ آ جائے گا حق پر ہو سکتے اگر کتاب و سنت والے حق پر نہیں پھر حق کہاں ہے پھر کون حق پر ہو سکتا اللہ کی وحی اگر حق نہیں تو دنیا میں حق کہاں آپ کو ملے گا کہ ایک جماعت حق پر قائم رہے گی انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے نقصان تو پہنچاتے ہیں لوگ مسجدوں کو جلا دیتے قبضے کر لیتے نقصان تو پہنچ رہا ہے لیکن یہ نقصان ان امور کا نہیں یہ آزمائشیں ہیں یہ نقصان حجت اور دلیل کا ان کی دلیل اتنی قوی ہے اتنی مضبوط ہے کہ دنیا کے سارے گروہ مل کر ان کی حجت کو توڑنا چاہیں نہیں توڑ سکے آج تک کوئی توڑ سکا قرآن و حدیث کا کیا جواب دو وہی شخص جواب دے گا جس کے دل میں جسارت ہو اور اللہ کی وحی کا بغض تو نقصان کوئی نہیں پہنچا سکے گا مانا یہ کہ ان کی دلیل کو کوئی کمزور نہیں کر سکتا شافی کا قول ہے رحمہ اللہ من طالب الحدیث ہے فقط خان کے تو حجت ہو سب سے کبھی حجت حدیث کے طالب کی سب سے مضبوط حجت اس کی ہے جو حدیث کا طالب تو یہ حجت کو توڑ نہیں سکتا حتیہ امر اللہ حتیٰ کہ اللہ کا امر آ جائے اس امر سے مراد کیا ہے اس عمر سے مراد قیامت کا قائم ہونا عام لوگ یہ کرتے ہیں لیکن یہ معنی درست نہیں امر اللہ کے آنے کا معنی حتیٰ کہ وہ ہوا آ جائے جس کے چلنے سے وہ لوگ ختم ہو جائیں گے جن کے دل میں ایمان ہو کیونکہ قیامت شرار الناس پر قائم ہو قیامت برے لوگوں پر قائم ہوگی مومنوں پر قائم نہیں ہوگی نبی اسلام کی حدیث ہے کہ ان اللہ یم من یمن اللہ تعالی سے ایک ہوا چلائے گا یمن سے کہ الحریر وہ ہوا ریشم سے زیادہ نرم ہوگی بڑی لطیف اور بہت ہی پاکیزہ بہت ہی آرام دہ وہ ہوا اللہ تعالیٰ چلا دے گا یمن سے قیامت سے قبل اور اس سے کیا ہوگا کل من کان فی قلبه ایمان وہ لوگ ان کی روح قبض ہو جائے گی جن کے دل میں ایمان ہوگا اس ہوا سے وہ ہوا پہچان ہوگی کہ اہل حق پر کون جو اہل حق ہوں گے اس ہوا سے وہ موت کی وادی میں چلے جائیں گے اور پھر جو لوگ باقی بچیں گے ان پر قیامت قائم ہوگی نبی رحمان کی حدیث ہے لا تخوب مست اللہ اللہ شرار الناس قیامت قائم ہوگی برے لوگوں پر لا تخوب مست اللہ اللہ الناس قیامت قائم ہوگی بیکار کچرے کچرا قسم کے لوگوں پر حفالہ کچرے کو بولتے آپ گندم کو چھانٹیں یا کھجوروں کو چھانٹیں کچرا الگ ہو جاتا ہے اور جو کھجوریں کھانے کے قابل ہوتی ہیں وہ الگ ہو جاتی ہیں وہ کچرا حسالہ قسم کے لوگوں پر قیامت قائم ہوگی اور وہ کچرا قسم کے لوگ کون ہوں گے ایک اور حدیث اللہ اللہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک اس زمین کی پشت پر ایک موحد موجود ہو ایک موحد صاحب توحید مانا جو موحد ہے وہ عمدت الناس ہیں اور جو توحید سے خالی ہے وہ کچرا ہے ان پر قیامت قائم وہ چاہے عہدے میں وزیر ہو کبیر ہو رئیس ہو گورنر ہو جو مرضی ہو اگر توحید سے خالی ہے کچرا ہے اور ایسے لوگوں پر قیامت جو ہے وہ قائم ہوگی تو یہ ایک طائفہ کا ذکر ہے جو ہمیشہ حق پر قائم رہے گا جن کی حجت ہمیشہ قوی ہوگی اور کوئی دنیا کی طاقت ان کی حجت کو کمزور نہیں کر سکے پتھر مار سکیں گے قتل کر سکیں گے مٹا سکیں گے نام ان کا لیکن ان کی حجت کبھی کمزور نہیں کر سکے جی قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال قال لي ابن أبي وجيح عن مجاهد قال صحبت ابن عمر إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار فقال إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم فأردت أن أقول هي النخلة فإذا أنا أصغر القوم فسكت قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة یہ باب ہے باب الفہم فی العلم علم کی سمجھ علم سامنے موجود ہے لیکن لوگوں کا فہم متفاوت ہے کسی کو فہم جلدی حاصل ہو جاتا ہے اور کسی کو فہم جو ہے وہ دیر سے حاصل ہوتا ہے لفظ فقہ جو ہے اس کے تینوں باب فقہ کی جو قاف ہے فاقہ فاقیہ اور فاقوہ تینوں باب مستعمل اور فاتحہ جو یہ یہ فہم کے معنی فاتحہ اے فاہم فاتحہ اے فاہم اور فاقہ قاف کے فتح کے ساتھ اے جو شخص جلدی سمجھ جائے جس کو فہم کی سبقت کا شرف حاصل ہو جائے اس پر فاقہ کا استعمال کرتے اور فاقو اذا ادا سارا فقیر جب وہ پڑھتے پڑھتے سمجھتے سمجھتے فقیر بن جائے کہتے ہیں فقو اے سارا فقیر ہو کہ فقہ جو ہے وہ اس کی خصلت بن چکی ہے اور فقیر بن چکا ہے تو یہ تینوں یعنی عربی میں استعمال موجود ہیں اور تینوں کے معنی جو ہیں وہ مختلف اور جو فقی فقی اللہ اس کو دین کی فقہ دیتا ہے یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کے مقربین اور اللہ کے محبوب بندے ہیں علماء نے جو میور خیر یو فقی دین اس کا مفہوم مخالف ہے بیان کی اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بلائی کا فیصلہ فرما لے اسے کیا دیتا ہے دین کی سمجھ دیتا ہے یہ تو ہے حدیث اس کا مفہوم مخالف کیا ہے اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بلائی کا فیصلہ نہیں فرماتا اس کو دین کی سمجھ نہیں دیتا یہ مفہوم مخالف اور مفہوم مخالف ہر جملے کا ہو سکتا میں کہوں زید کھڑا ہے اس کا مفہوم مخالف کیا ہے کہ زید بیٹھا نہیں اور یہ غلط نہیں تو مفہوم مخالف کیا ہے مفہوم مخالف اللہ تعالیٰ جس شخص کے بھلائی کا فیصلہ فرما لے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے اور جس شخص کے بھلائی کا فیصلہ نہ فرمائے اسے دین کی سمجھ نہیں دیتا اس لیے یہ فہم فی دین جو ہے اس کی بڑی ایک اہمیت امام بخاری نے اس لیے الگ سے باب قائم کیا باب الفہم فی العلم علم کا فہم اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ یہ خوبی عطا فرما دے وہ یقیناً انتہائی ایک باسعادت انسان ہے اللہ کے مقربین میں سے جس کو علم کے فہم کا ملکہ جو ہے وہ حاصل ہو جائے کل العلم فی القرآن لیکن عنہ افہام الرجال قرآن و حدیث میں سارا علم ہے مگر لوگوں کا فہم اس سے قاصر کچھ لوگ اس علم تک پہنچتے ہیں اللہ پہنچاتا ہے اور کچھ لوگ نہیں پہنچ پاتے تو وہ قرآن و حدیث کا قصور نہیں ہے تمہارے فہم کا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ نے یہاں جو دلال کیا اسی حدیث جو پہلے دو بار گزر چکی وہ نبی السلام نے ایک درخت کے بارے میں پوچھا کہ اس کی مثال مومن کی سی بتاؤ وہ کون سا درخت اصل کھجور کا جو درخت کا ایک کچا پھل آپ کو پیش کیا جو مار آپ کو پیش کیا آپ وہ کھا بھی رہے اور یہ سوال کر رہے وہ درخت کون سا ہے اشیاخ موجود تھے بڑے بڑے صحابہ لیکن وہ نہ سمجھ سکے اصل میں ان کا ذہن فوراً جنگل کی طرف چلا گیا کہ کون سا درخت ہو سکتا ابن عمر نے ایک ترینہ دیکھا بچے تھے چھوٹے سے ترینہ دیکھا کہ اللہ کے نبی ایک درخت کا پھل کھا رہے ہیں اور تازہ تازہ یہ سوال کر رہے ہیں ہو سکتا ہے یہی پھل ان کے ذہن میں آ گئی یہ کھجور کا درخت مگر بولے نہیں صحابہ کے احترام ان میں ان کے والد بھی موجود تھے جناب عمر اور وہ صدیق میں موجود تھے رضی اللہ عنہ تو ان کے احترام اور تعظیم میں بولے نہیں خاموش رہے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے یہ فہم کا تفاوت ہے اللہ جس کو عطا فرما دے ایک بچے کو فہم دے دیا اور بالکل نو عمر بچے تھے جنگ بدر جب ہوئی تیرہ سال کے تھے جنگ عہد ہوئی چودہ سال کے تھے جنگ خندق ہوئی تو پندرہ سال کے تھے جنگ بدر عہد میں ان کو قبول نہیں کیا گیا اور جنگ خندق میں ان کو قبول کر لیا گیا اور اس میں شریف ہوئی تو نو عمر تھے اللہ نے ایک فہم دے دی اور یہ فہم اللہ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اس فہم کی تصدیق اللہ کے پیغمبر نے کی انہوں نے کی نہیں لیکن رسول اللہ سے فرمایا وہ درخت کھجور کا درخت تو جو ان کا فہم تھا اس کی تائید اور تصدیق ہو گئی تو مانا ایک بندے کا ذاتی فہم دلیل کب بنے گا جب کتاب و سننے سے اس کی تائید ہوئی ایک چیز آپ کے ذہن میں آتی آپ اس کو لوگوں پر مسلط نہیں کر سکتے آج لوگ اپنے فہم کی بنا پر جماعتوں کو تقسیم کر ہیں نس کی بنا پر نہیں فہم کی بنا پر اور یہ بھی ایک علمی ہے جہالت ہے فہم کی بنا پر وہ حزبی اور غیر حزبی کا فرق بیان کرتے ہیں اپنے فہم کو ٹھونسنا چاہتے ہیں جو کہ پرلے درجے کی جہالت ہے تو اللہ تعالیٰ کسی ایک بندے کو دے دے باقیوں کو نہ دے ایک دفعہ نبی علیہ السلام کی مجلس آپ نے فرمایا کہ ان عبدن خیرہ خیا اللہ اللہ نے ایک بندے کو آج اختیار دیا ایک بندے کو اختیار دیا کہ میرے بندے چاہے تو تو میرے پاس آ جا تیرا آخری وقت آ جائے اور چاہے تو دنیا میں اور رہ اللہ نے اختیار دیا ابو صدیق یہ سن کر رو پڑے باقی صحابہ حیران ہے کہ تم کیوں رو رہے ایسی کیا بات کہہ تو انہوں نے پھر فرمایا کہ اس میں اشارہ نبی السلام کی وفات کی طرف نبی السلام کی موت کی طرف اکیلے ابو بکر صدیق سمجھے جہاں ابن عباس کی صورت النصر ادا جا نصر اللہ اللہ فتح اس سے کیا سمجھے یعنی باقی جو صحابہ یا باقی علماء اس کی تفسیر کر رہے ہیں بھائی اس میں اللہ کی مدد کا ذکر ہے فتح کا ذکر ہے اور جب وہ آ جائے تو اللہ کا شکر ادا ہو توبہ ہو استفار ہو ابن عباس سے پوچھا گیا آپ کیا سمجھے فرما کی اس میں اشارہ نبی اسلام کی وفات کی طرف اللہ کی مدد آ گئی مکہ فتح ہو گیا دین مکمل ہو گیا مشن کی تکمیل ہو گئی اب بھیجنے والا اپنے بھیجے ہوئے کو بلانا چاہ رہا ہے مانا آخری وقت ہے اور آخری وقت کی مناسبت سے آپ یہ دو کام کثرت سے کریں فصب بحمد ربک بس تغفر ہو اپنے پروردگار کی تسبیح کریں سبحان اللہ الحمد للہ بس تغفر ہو اور تیسرا کثرت سے استغفار ہو پھر نبی اسلام نے انہی اذکار کو اپنے شب و روز کا معمول بنا لیا مانا بڑھاپے کی عمر میں پہنچنے والا شخص کثرت سے تسبیح کرے تحمید کرے اور کثرت سے استغفار کرے باب الاقتباس في العلم والحكمة وقال عمر تفقهوا قبل أن تسودوا قال أبو عبد الله وبعد أن تسودوا وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم باب الاقتباس في العلم والحكمة علم و حکمت پر رشک کرنا اور فخر کرنا اور واقعی علم ایک ایسی چیز ہے جو سب سے بڑی نعمت سب سے بڑی نعمت ہے تو اس پر ایک انسان کو اللہ نے علم دیا اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرے غربت ہو فقر ہو فاقہ ہو کوئی پرواہ نہ کرے مگر اللہ تعالیٰ نے جو نعمت علم دے دی اس پر وہ خوشی کا اظہار کرے اور رشک کرے رشک سے مراد یہ کہ اگر کسی عالم کو دیکھے اس کا علم سنے تو اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ کاش اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسا علم دے دے یہ یہ غبتا اقتباط تو علم میں ایسا کیا جا سکتا ہے کہ یوں سمجھے کہ جو مکارے میں خیر ہے امور خیر ہے ان میں غبتا اور رشک جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے امیر عمر کے قول سے اس باب کا آغاز ہوتا ہے وہ خال عمر تفقہ ہو قبل ان تسود ہو یہ تسود اور تصود مجہول دونوں پڑھ سکتے ہیں تسود اگر ہو تو پھر یہ سادہ یسود سے فعل مظاہرے کا سیکھ ہے سادہ یسود ہو سعود و سیادتن و سعود ادن یہ سب اس کے مساد ہے سادہ یسود ہو سیادتن و سعود ادا سرداری یعنی تفقع ہو قبل تسود ہو قبل اس کے کہ تم سردار بن جاؤ اس سے قبل علم حاصل کر لو اس سے قبل فقہ حاصل کر لو سردار بننے سے قبل عہدے پر قائم ہونے سے قبل اور اگر تو و ہو باب تفیل سے مزار مجہول کا سیکھا سب ودا یو سب دو تصوید سادا یو سود اے سارا سید اور سب ودا یو سب یو سب اے جو سید سید ہے سب لو سادہ یہ مانا ہوگا قبل اس کے تم کو سردار بنا دیا جائے تم علم حاصل کر لو کیا مانا اس کو مانا یہ ہے کہ عہدے پر فائد ہونے سے قبل علم حاصل کر لو کیونکہ وہاں پہنچ کر فائز ہو کر تمہیں بار بار علم کی ضرورت ہوگی ایسا نہ ہو کہ عہدے پر بیٹھے ہو قاضی بن گئے مفتی بن گئے علم ہے نہیں اور جہالت سے باتیں کر رہے تو پہلے کچھ علم تو حاصل کر سیکھ تو لو دوسری بات یہ ہے کہ جو شخص کسی منصب پر فائد ہو جائے پھر وہ علم حاصل نہیں کرتا پھر وہ سوچتا ہے کہ میں قاضی ہوں میں فلاں ہوں میں فلاں ہوں میں گورنر ہوں اور میں وزیر ہوں میں ان طلبہ کے ساتھ بیٹھوں امام بخاری کی سیرت میں ایسے واقعات موجود ہیں مختلف گورنروں نے حکام نے آپ سے تقاضا کیا کہ صحیح بخاری ہم آپ سے پڑھنا چاہتے ہیں لیکن مجلس میں نہیں ہمارے گھر آ کر الگ سے ہم ہم کو پڑھاؤ نہیں پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے آپ صاحب منصب ہیں تو میں کیا کروں آپ آئیں اور بیٹھ کے پڑھیں طلبہ کے ساتھ تو پھر یہ شرم و حیا مانے ہوتی یہ بعض لوگوں کو اپنے عہدے کی ایک جو ہے وہ اس کی ایک اس اس کا ایک رول ہوتا ہے اس کا ایک فخر ہوتا ہے کہ میں ان طلبہ کے ساتھ کیسے بیٹھوں تو اس لیے اگر سردار بنا دیے گئے تو ہو سکتا تم علم پھر حاصل نہ کرو قاصر ہو جاؤ تو اس سے پہلے پہلے علم طلب کر لو علم حاصل کر لو یہ قول امیر المومنین کا ہے کہ تفقع ہو قبل ان تسود ہو یہ تو ہو کہ سیادت سے قبل فقہ حاصل کر لو امام بخاری اس پر اضافہ کرتے ہیں قال ابو عبداللہ امام بخاری کا کی کنیت ہے یہ امام بخاری ہیں بعد ان تسود سیادت کے بعد بھی علم حاصل علم محدود تو نہیں ہے سیادت تک بلکہ سیادت کے بعد بھی علم حاصل کرو سردار بن گئے تو سردار بن جانا عہدے پر فائز ہو جانا یہ علم کے منافی نہیں ہے بلکہ تم پر تمہیں چاہیے کہ جس طرح سیادت سے قبل علم طلب کرتے تھے سیادت کے بعد بھی علم طلب کرو امام بخاری کا استدلال یہ ہے وقت تعلم صحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فروسلم کے بیشتر صحابہ نے بڑی عمر میں علم طلب کیا تھا بچپن سے نہیں اکثر صحابہ اسلام لائے بعد کوئی تیس سال کی عمر میں کوئی چالیس سال کی عمر کوئی پچاس سال کی عمر میں کوئی بڑھاپے میں اور اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے علم طلب کیا تو سیادت کے بعد صحابہ نے علم طلب کیا اور تمام صحابہ سادات تھے تمام صحابہ سردار تھے ہم صحابہ کا ذکر کرتے ہیں سیدنا علی سیدنا ابو حریرا سیدنا جابر وہ سیادت کے آہل تھے اور انہوں نے اسلام قبول